پائی جانے والی جہالتوں اور کفیات اور تحریفات بتانا مقصود ہے کیونکہ وہ کیسٹ سننے کے بعد معلوم ہوا ویسے تو تمام وہابی جہلا ہیں انتہائی احمق ہیں اور علم کی ہوا بھی ان کے پاس نہیں ہوتی کیونکہ عقیدہ حق سے جال ہوتے ہیں اور ہر اہل سنت و جماعت کے اعتقاد سے جاہل شخص وہ انتہائی اجہل اور احمد ہوتا ہے چاہے دنیا تعینات کا سب سے بڑا امام شمار ہوتا ہو تمام دنیا کی زبانوں پر کتابوں پر عبور رکھتا ہو تو سمجھو وہ انتہائی بے وقوف جاہل اور احمق ہے اجی وہ علم سے کوڑا ہے کہ اصل عقیدہ حق کی پہچان ہی اس کو نہیں ہو سکی تو اس کا باقی علم سمجھو شیطان کے ساتھ پیسہ تو ہے تو جملہ وہاں بھی ایسے لیکن یہ ایک انوکھا جہل تھا یہ جس کی کیسٹ میں نے سنی ہے نا الطاف الرحمان یہ تو ابھی فاضل یونیورسٹی کا ہاں جی؟, جی تو یہ فاضل ہے جو پیچھے غیر فاضل ہوں گے یونیورسٹی کے پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا یہ فاضل مشتقل فضول لگتا ہے مجھے ہاں جی فضیلت سے نہیں ہے یہ فضل و فضیلت سے مستق نہیں لگتا ہے تو حضرت بزرگوں نے فرمایا اور پرانے پاک میں بھی آیا کو بحم الجاہل قالامہ جس کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے جواب جاہلا باشد خاموشی کہ جاہلوں کو جواب نہیں دیتے اس کا خاموشی حل ہے تو میں بے وقوف احمد جاہل کو بےمان کو جواب نہیں دینا چاہتا نہ یہ جواب کے قابل ہے اور نہ میرا یہ جوڑ ہے اس اس کے کے ساتھ میں اگر مخاطب ہوں تو یہ میری توہین ہے اس کے ہاں۔ اس کے جو بڑے ہیں نا تو دنیا کے بڑے وہ میرے سامنے الحمدللہ نہیں آ سکتے تو یہ بے بیوقوف کیا ہوگا خیر اس کو اگر میدان میں اترنے کا شوق ہوا تو میں اس کی اس کے ساتھ مخاطب نہیں ہوتا میں اپنے دوستوں کے ساتھ مخاطب ہو کر اس کی جہالتوں تعریفوں اور کفریات کو بیان کرتا ہوں حضرت اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے جس کو رسول مانا ہوا ہے اس کا نام ابن تیمیہ ہے تو تمام جہالتوں کا وہ پلندہ تھا بزرگوں نے اس کے متعلق شہید لکھا حتیٰ کہ مشہور مورخ صلاح سفری جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس کے عقل میں کمی تھی عقل میں نقصہ علم بہت زیادہ تھا اور انسان ہدایت پر اس وقت رہتا ہے جب معاملہ اس کے برعکس عقل زیادہ ہونا چاہیے علم تھوڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ علم عقل کو عقل علم کو بچا محفوظ کر سکے ورنہ محفوظ نہیں رکھ سکے انسان گمراہ ہو جاتا بزرگ فرماتے ہمارے شیخ فرید اختار علم مرغ عقل بالت ہے کہ سر تو ابن تعمیر کی حماقتیں اس کی خباستیں اس کی نجاستیں انہوں نے دنیا کو غلیظ کر دیا یہ جتنا وہاں بھی ٹولہ آیا ہے یہ خبیص اس کی خباستوں کی پیداوار ہے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا محمد اس کے نام کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے ابن عبد الوہاب جو تھا نا وہ لعین خوب ہو اس کے نقشے پر چلا اب اس کی چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ اس کی حماقتوں کا اندازہ پھر آپ لگا لیں کہ دیکھیں جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانا اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو نہیں آ سکی اللہ تعالیٰ کے متعلق اتنا اتنا خلیج باتیں وہ قرض گھر پہ آ کے کوئی عام مومن نہیں کر سکتا عالم سے تو ایسی باتوں کی کیا توقع کی جا سکتی ہے ایک عام مدنا شاہ مومن بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا جو اس نے اللہ تعالی کے متعلق کی میں وادیوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں میں حوالے دوں گا اور وہ غلط ثابت کر دوں عجیب بات یہ ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ظالم اس کے کفریات اور بکواسات سے باخبر ہونے کے باوجود بھی اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں کیا کچھ کہتے ہیں رسول مانتے ہیں بس کیا کہوں رسول مانتے ہیں ہاں، اس کی بات آ جائے چاہے غلط تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور بزرگان دین کی صحیح بات آ جائے تو کہتے ہیں نہیں نہ شیخ الاسلام جو ان کا ہے نا ان کے اسلام کا جو شیخ ہے تو اس کی چند بکواسات حوالہ سنیے اللہ تعالیٰ کے متعلق نعوذ باللہ کہتا ہے اس کا مجموع الفتاوا ہے اس کی جلد نمبر نو ہے جز چودہ ہے سفا ایک سو باون ہے تو اس کے اندر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ایسے جمع ہوا ہے اور ایسے متمکن ہے جا گزین ہے کہ من ذالک چار انگلی کے برابر عرش اس سے بڑا ہوا نہیں ہے نہ وہ عرش سے بڑا ہوا ہے دونوں برابر ہیں اور بالکل ٹکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر برابر ایک تو جسم ثابت کیا کرتا ہے وہ دوسرا عرش مخلوق اور مخلوق کو خدا کے برابر کہہ رہا ہے کتنا ظالم کو شرم آنی چاہیے کس کو شرف مان لیا پر ان کے پاس شرم ہوتی تو اللہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے پاک بندوں کے دشمن بنتے اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں کے دشمن ہے تو خدا کے دشمن ہے اور خدا تعالیٰ کے دشمن کیوں ہے اس وجہ سے کہ خدا کا جھوٹ ممکن کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا قدرت رکھتا اس پر انسانوں کو اتنا بلکہ تمام علوم پر نقائص پر یہ کہتے ہیں قدرت اللہ تعالیٰ اچھا یہ سنا اللہ عمر نے بھی یہ بات لکھی ہے مزہ بہرے تھی میں کتاب رسالا اس کو جو بندیوں کو بھی یہی تھی خیر یہ ایک ہی بات تھا سارے اب اندازہ لگائے اللہ تعالیٰ کو جسم جسم والا عرش کے برابر یہ ثابت کرنا ان کا کام ہے یہ ان کا شہر کا کام ہے ان کا وحید الزما جو ہے وحید الزما وہ نظر البرار میں صاف لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جسم اللہ تعالیٰ شام اللہ تعالیٰ جسم تو ہے لیکن جسموں کی مانت نہیں ہے جسم ہے ہاں، یہ خدا تعالیٰ یہ لوگوں کو دعوت دیتے آؤ ہدایت لینی ہے تو ادھر آؤ ارے کوے بخانے کے کوے خود تو گڑے میں گندگی میں جا رہا ہے لوگوں کو بلا رہا ہے تو ان کو بھی ادھر لے جائے گا کہاں لے جائے گا اور ہم یہی کہتے کہ ہمارے پیچھے چلو ہم یہ کہتے ہیں اما کے پیچھے چلو بزرگان دین کے پیچھے چلو جس بات کے قابل ہے ان کی اتباع کی جائے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تو اب میرے بھائی یہ ان کا بہت بڑا وہاں بھی ہے اور جس کو کہتے ہیں ناصر الدین البانی محدث ان کا یہ بھی قریب زمانے میں گزرا ہے اس کی سلسلہ سلسلہ تل سلسلہ تو لہادی میرے پاس پڑی ہے الاول القسم الاول صفحہ نمبر دو سو اٹھاون کیا لکھ رہا ہے فلاسفت محاولا اثبات حوادث لا لا اول اول لها لها وجاء في في اثناء ذلك بما العقول ولا تقبلها تقبله اكثر القلوب حتى اتهمه خصومه بانه يقول بان المخلوقات قديمه یہاں پر کہتا ہے ابن نے فلاسفہ کے رد میں بہت طویل کلام کی ہے یہ اس بات کا ارادہ کرتے ہوئے کہ وہ کائنات ثابت کرنا چاہتا ہے جس کی ابتدا نہیں یہ لکھ رہا ہے کہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے فلسفہ کہ کائنات کی کوئی ابتدا نہیں ہے یہ ایسے ہی چل رہی ہے ایمان سے بتاؤ جو بے ابتدا ہے وہ تو خدا ہے اور یہ پھر خود کہہ رہا ہے کہ اس کے ضمن میں اس اس, کے ضمن کے اندر اس نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتے ہیں اور اکثر دل اس کو قبول نہیں کرتے حتیٰ کہ اس کے مخالفین نے اس پر تہمت لگائی ہے جو مخلوقات کو قدیم کہتا ہے یعنی بے لا بول لا اس کی کوئی ابتدا نہیں اور میں بھی اس پر حیران ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے البانی کہہ رہا ہے پہلے کہتا ہے کہ وہ یہ نظری ہے یعنی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جہان کی ابتدا نہیں اور پھر کہتا ہے کہ ابرطینیہ کے مخالفین اس پر تہمت لگاتے ہیں کہ وہ جہان کو قدیم سمجھتا ہے ظالم خود تو کہہ رہا ہے پھر تو کیسے ہوئی خود تو تو کہہ رہا ہے یہ کیا مطلب ہے اس کا اس بات ہوا جیسا لا رہا تو کہہ رہا ہے کہ اس کا وہ مخلوق ثابت کرتا ہے ایسی کہ جس کی ابتدا نہیں جس کی ابتدا وہ قدیم ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے پھر جو اس کے اب کے مخالفین ہے جو اس کے مخالفین ہے یعنی علماء حق کربانی وہ جو ہے وہ کون سی اس پر تہمت لگا رہے ہیں وہ تو اس کا جو عقیدہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ جان کی ابتدا نہیں اچھا لیکن اب یہ بات کیا ہے یہ کس چیز نے اس کو مجبور کیا ہے یہ کہنے پر کہ عرش جو ہے وہ یہ مخلوق کا قدیم اور اسی طرح چل رہی ہے اس یہ بات وہ کیا ہے اصل وجہ کیا ہے اصل بات کیا ہے بھائی اصل بات یہ ہے کہ جناب یہ کیونکہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو اب مجبور ہو گیا عرش کو قدیم کہنے پر کہ اگر قدیم نہیں کہتا تو جہاں خدا رہ رہا ہے اگر وہ چیز کل کی بڑی ہو تو پھر خدا کس پر تھا اس کا مطلب کا مطلب خدا بعد میں اس پر آیا تو اس خبیص کو کہنا پڑا جہل کو یہ جناب یہ جہان اسی طرح چل رہا ہے لیکن قدیم بن نو ہے قدیم بن نو ہے وہ کہتا ہے جہان کا نو قدیم ہے لیکن شخصیات یعنی اشخاص جلیات اس کے وہ حادث ہے وہ بدلتے رہتے ہیں لیکن جہان اسی طرح چل رہا ہے حواد اللہ اس کی کوئی حوادث کائنات کے حوادث جو ہے ہاں جی جلیات جو ہے ان کی کوئی ابتدا نہیں ہے ارے ظالم بھائی شیطان واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے باقی سب مخلوق کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے بولو ماں سنت سمجھ آ رہی نہیں آ رہی میں لگام ان کا کاندھے پہ ڈالتا ہوں اور ان کو چھٹی دیتا ہوں جاؤ اپنے بزرگ کا عقیدہ تو مسلمانوں والا سادن کرو پہلے مسلمانوں والا ظالم وہاں کی تیرا دل کہے گا کہ یہ کفر بکرا ہے قدر اللہ حق قدر ہی اللہ تعالیٰ کی قدر جس طرح حق کا نہیں پہچان ہاں۔ ہاں؟ تو بھائی یہ تو ان کے بزرگ ہیں اب چھوٹے چوچے موچے کو کیا کریں اسی وجہ سے بزرگ لوگ فرماتے ہیں لاکن الحابی یہ تھا قوم اللہ یا قوم بے عقل ہے اور سنیے اگر اس مولوی کے اندر ضرورت ہے نا اور یہ کہتا ہے کہ بھائی میں حق سمجھتا ہوں بیان کرتا ہوں سنتا ہوں یہ ہے وہ تو اس کا حق بنتا ہے یہ کیس اپنے جمعہ پر چلا لے لوگوں کو کہے میں نے رد کیا تھا تو اس رد کا جواب آ گیا اب وہ سنو پھر ایک جمعہ اس کو سنا کر اگلے جمعہ پھر اس کی تردید کر دیں اپنے باپ کا ہے نا جی۔ تو پھر اس کا اس کا جو ہے نا لوگوں کے سامنے ہاں، صحیح ملاحظہ کرائے لوگوں کو سنائے لوگ سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ وہاں بھی مولویوں کے پاس کیا ہے لوگ بتائیں ہاں، لوگ فیصلہ کریں ان پر چھوڑ دیں سنا دو ان کو سنا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تو اب بھائی یہ تو مختصر تھی میں نے جو ہے وہ تمہید ذکر کی ہے ان کے عقائد باطلا جو ہے نا وہ اصل تنا اور اصل جڑ جو ہے ہاں جی اس کا تھوڑا سا تعارف کرایا تاکہ پتہ چل جائے کہ اگلوں کے پاس کیا ہے جی، یعنی آنے والوں کے پاس کیا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں خیر اس کے بعد میں اس بے وقوف جہل جس کو ویسے تو ہر وہابی کو ہاں جی ممبر رسول پر بیٹھنا حرام ہے وہ بالکل ان کے لیے بد مذہب آدمی کیا بیٹھ سکتا ہے ممبر رسول پر لیکن اس کے لیے تو خصوصاً کیا میں کہوں میں تو حیران ہوں اس کو اس سے میں مخاطب نہیں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں سمجھ اس سے میں مخاطب نہیں ہوں میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں اور پھر آپ کے واسطے سے اس اس تک بات پہنچانا چاہتا ہوں اس کو میں مخاطب کرنا ہی نہیں چاہتا اگر میں کروں گا تو میں خود جہر ثابت ہو جاؤں گا وہ اتنا بڑا جائر ہے اب دیکھیں اس میں جو کفر بکے ہیں وہ علیحدہ ہیں وہ بعد میں بیان کرتا ہوں جو تعریفیں کی ہیں تبدیلیاں کی ہیں قرآن مجید کے اندر اور احادیث رسول اللہ کے اندر جو اس ظالم نے تعریفیں کی ہیں وہ میں بعد میں ذکر کروں گا میں اس وقت صرف اس کی عرابی اور لفظی غلطیاں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جیسے پتہ چل جائے کہ وہ جاہل نہ صرف جانتا ہے نہ نحم جانتا ہے اور فاضل کہاں کا ہے وہ یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی کا ہاں، ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے وہاں کے فضول ایسے ہی ہوتے ہیں ہاں، وہ ظالم کم از کم ان کا ان کی بدنامی تو نہ کر تم تو کہو تو میں ٹبی لانا کا فارغ تحصیل ہوں ڈبی لانا کا فارغ ال شریف کا نام بہمان کچھ تو شرم کر لیکن ٹھیک ہے وہاں کے اصل جو ہے نا وہ بارش جو تیرے بڑے ہیں وہ ایسی فکر آئی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اسلام تیرے بھی ایسے ہی ہوں اب دیکھو لفظ علم ہے لفظ کیا ہے علم وہ ملتا ہے علم لفظ ہے معنی وہ مانتا ہے بولتا ہے معنی جیسے یہ سکولوں کے پروفیشنل ماسٹر ہوتے ہیں نا ہاں تو یہ مفرت کو کہتے ہیں مفرت اور مرکب کو مرکب ہے ہاں جی اور معنی کو معنی تو یہ اس سے لگتا ہے اور اور ویسے اس نے ذکر بھی کیا اس نے کہا مجھے وہ لگتا ہے دکاندار ہے ہاں جی اور مجھے تو لگتا ہے ایسے جیسے سموسے پکوڑے کا دکاندار ہے ہاں اور بغیر تو سموسے پکوڑے بھائی تمہیں کیا یہ کس نے بٹھا دیا ممبر رسول پر لیکن لگتا ہے کہ تیرے سامعین بھی تیرے ساتھ کے ڈھگے بے وقوف ہیں جنہوں نے تجھے اٹھا کر ممبر پہ بٹھا دیا ہے تو دکاندار ہے تیرا تو حق بنتا ہے پکوڑے ارے بھائی پکوڑے سموسے سموسے بڑے اچھے چٹ پٹے پاگل کا بچہ تجھے کس نے کہا ممبر رسول کا مانس بن جا مانا کو مانی کہنے والا ہے امام آدم ابو علیفوں پر اعتراض کر رہا ہے ہے بڑے بڑے اماموں پر اعتراض کر رہا ہے اور ٹھگے کا بچہ تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ تم مانا گمانی کہہ جا رہا ہے پھر دیکھتے ہاں ازمائش لفظ ہے اس کو کہتا ہے ازمائش ازمائش ہے پاگل یہ تو ہمارا جو شاگرد ہے فیوز کا اس کو بھی پتا ہے کہ ہاں زبودل ہے ہاں جی الف شروع کے اندر اس کے ہے وہ ممدودہ ہے اور تو ازمائش ازمائش اور چہرے جیسے کر رہا ہے جیسے وقت کا امام غزالی ہوتا ہے اچھا پھر اطلاع اطلاع پھر سے پوچھو اطلاع کون سا دکھا ہے یہ تیرے دادی کی گردانے اپنے دادی کی گردانے بنا رکھی ہے تو نے جس طرح تو لفظ بولتا ہے قرآن حدیث کے ساتھ اسی طرح ایسے کرتا ہے اور کیا اتنا پتہ نہیں ہے یہ مستر ہے اور یہ ابتلا لفظ ہے اب تو ایک تلا مستر آئے گا بات اشتعال کی مستر کے اندر کیا ہوتی ہے مقصور ہوتی ہے اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے جگہ کا بچہ اور امام بن گیا بہت بڑا امام بن کر بیٹھ گیا ادھر کہاں ہے کشتی چشتی کہاں ہے چشتی کشتی کہاں ہے یہ چشتی ہے تیری جناب خدمت کرنے کے لیے اور سنیے جناب اور سنیے دیکھیے اچھا پھر آگے کیا کہتا ہے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہاراج الوفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے مرض الوفات ہے اور جاہل تجھے قرآن کے لفظ سیدھے نہیں آتے قرآن پاک میں آتا ہے صاحب فی قلوب ہے مارا بول قرآن ابو ہے تو بڑا مرض الوفات مرض الوفات ہے اچھا حدیث پاک پڑتا ہے لن تحدیل تمسک تم بہما کتاب اللہ و سنت ہی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اس کو کہتے ہیں ساری پنجابی اندر رات کی کرلی جفے پھر شتیرا نو کرلی نہ پڑی پا نہ پڑی تو فائن تین کھیل تک پنگے لے ہاں، دکاندار کے ٹو مچھیاں محدث کا پتا کہ پاکستان کی بدھو قوم ہے بادشاہ بھی نے لانتی قوم جمہوری بن گئی ہے بادشاہ جہاں نے آپ چنتے ہیں لانتی ترین ہوں سیاستان بھی ہو جائے ملا بھی ہو جائے پیر بھی ہو جائے بھائی قوم جہل کٹی سکولی قوم دے بھی ہونے تو اس وجہ سے بھائی تو کیا بن گیا جناب رسول کا وارث بن گیا تو صحیح پتا نہیں ہے کتاب اللہ ہے سننا تے ہی ہے وہ جاہل کٹے یہ بتا واہ وہ کون سے روپ میں سے ہے یہ حروف چارہ بنا دیا واؤ کو واؤ تو روپ آتما میں سے ہے روپ آتما میں سے ہے پیچھے پڑھ ماتوف ہے کو پڑھتا ہے کتاب ہوا جو ماتوف ہے اس کو مجرو سنت ہی سنت ہی ہے لگتا ہے اردو کی کتابوں پر جس طرح زبریں زیریں لگی ہوتی ہیں ہے جی پکوڑے سموسے تھے ملا تم نے وہ کتاب اٹھائی اور ادھر سے کاتب سے غلطی ہو گئی لکھنے کے اندر تو اس نے سنت کے تا پر جو ہے وہ کیا ڈال دیا زما کی بجائے اس نے کترا ڈال دیا حضرت نے کہا اسی طرح ہی ہوگا لکیر <laughs> کے لکیر کے فقیر میں وقوف اچھا آگے چلیے ایمان سے بتاؤ یار جس کو اپنے نبی جن کو وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں مانتا تو نہیں ہے جوابی وہ کہتے ہیں مانتے ہیں تو ان کا نام بھی سیدھا نہ ہے بھائی ایسی جی بات ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا نام ہی نامی اس میں گرامی تو ہے محمد اور وہ کیا کہتے ہیں محمد محمد محمد کریم محمد کریم ہے اچھا ارے بھائی جس طرح کا تو ہے نا مسیح تیرے جیسے کا تو مرزا قادیانی نبی ہونا چاہیے وہ ہاں اس کے فرشتے جو اس کے پاس آتے تھے وہ ٹیچو ٹیچو ان کا نام تھا تو تیرے لیے تو وہی رسول ہونا چاہیے جس کا فرشتے کا نام ٹیچو ٹیچو ہو تو بھی جس طرح کا تو پنجابی کچل ہے اسی طرح کا وہ نبی کچل ہونا چاہیے تجھے شرم نہیں آتی اپنے نبی کا نام سیدھا نہیں آتا اور تم چل پڑا ہے تو مرادرے اور چیلنج کرتے ہوئے اور جناب قوم کرا پر بنتے ہوئے چلو شامت عمال ہے اس قوم کی اور کیا ہے آگے چلیے جی ارے قرآن مجید میں اس ظالم کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ وقف کیسے کیا جاتا ہے آمنو آمنو تق اللہ ظالم وقف کام کرتا ہے آم ہاں آگے لوگ آگے لوگ بولتے ہیں نتق اللہ یہ رک جاتا آم اس سے پوچھو ارے کہیں ہے وہ بے موسم آم تو نہیں کھانے لگ گیا پرانے پاک کے ساتھ تم نے اتنا ظلم زیادتی کر رکھی ہے کسی آم کے بچے تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ یہ آما کیوں کر رہا ہے اس کو آما نو ہے اور تو آما کر رہا ہے پھر آگے پا غالبا لا تستا لا تستا بی لا تح او بی ترجمہ کرتا ہے میرے ساتھ استحضا مت کر وہ لا یہ تو نفی کا سیگا اور ترجمان آج تک کر رہا ہے یہ پتہ نہیں عزیز پڑی اس نے یہ کیا بارل بجلی میں نہیں ہے لیکن اس نے پڑھا اسی طرح ہے چاہے کسی کا کال پڑا یا حدیث پڑی ہے نا کہتا لا بھی میرے ساتھ مذاق مت کر ہے اور میں تجھے کہوں گا لا تختخی اللہ اے جہل کٹے عربی کے ساتھ مذاق مت کر تیری مہربانی تیری مہربانی آج کے بعد عربی پڑھنا چھوڑ دے تو سکھوں کی کتابیں پڑھا کر گرنتھ پڑھا کرو تم سارے وادیوں کو میرا مشورہ یہی ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اچھا آگے چلیے جی ایک اور گول کیا کھلایا اس نے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں, ہاں،, ہاں، واہ کہتا ہے سولاد و سلاد لوگوں کو کہتا ہے وہ سلاد وہ سلاد قرآن کے حروف ہے کہتا ہے دیکھو تمہیں کتنا نیکی ملتی ہیں عقیم الصلاح بتا کہتا ہے عقیم الصلاح میں کتنا نیکی ملتی ارے دیکھو الگ پر ایک ہے لام پر ایک ہے سواد پر ایک ہے لام ایک لام کے بعد واؤ ہے اس پر ایک وہ جہل کٹا اصلاد پڑھ رہا ہے اور ہر لام کے بعد واؤ کہہ رہا ہے کیسے جی بات ہے بھائی یا تو پڑھتا چلو اصلا وار تو پھر تو کہتا لام کے بعد بہو ہے پڑھ رہا ہے اصلاد اور پھر کہتا ہے لام کے بعد اتنا پتا نہیں ہے کہ لام کے بعد الف ہے یہاں پر اور ہے کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا فریق بنا ہوا امام احمد رضا اور لگا رہا ہے کزاب اتنا ہے کہتا میں تو میں کسی کو کفر کے فتوے لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کفر کے فتوے لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کزاب تھوڑی دیر پہلے اسی کیسر کے اندر اس نے حضرت موسا سہاگ مورسا سہاگ مجھوب جو تھے ان کو کافر کہا ہاں ان کو کافر کہا ہے اور جناب پھر جناب جی لانتی بھی کہا ہے لانتی بھی کہا ہے اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو ایسوں کو مانتے ہیں وہ بھی کفر کرتے ہیں تو کفر فتوے بھی لگا رہا ہے اور پھر کیا کہتا ہے میں مجھے فتوے لگانے کی ضرورت ضرورت نہیں ضرورت نہیں چلو وہاں بھی جو خدا تعالیٰ کے متعلق جھوٹ ممکن سمجھتے ہیں وہ اپنے لیے تو فرض سمجھتے ہیں بات ہے اتنا بڑی ذات کے لیے جو جھوٹ کو ممکن علماء تقبیر سنت سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی جی، اچھا جی حضرت تو بات یہ ہے اب ایک اور جہالت بھی ہو اس کی آتا وجہ تو توجہ تو بڑھائے آتا وجہ یہ کون سی ماضی کہ یہ کون سی ماضی ہے جس کے اندر مظاہرے بھی شامل ہے اچھا۔ آتا وجہ تو شروع کے اندر حمزہ جناب واحد کو کا لگا دیا آخر میں بھی لگا دی یہ ایک نئی ماضی اور نیا مظاہرے وہاں بھی اصطلاح میں بن گیا سمجھ آ رہی ہے نا ہاں یہ علم سیکھنا ہو تو بھائی انہیں کے مدارس میں جاؤ ان کی یونیورسٹی بغداد کہاں پہ مدینہ یونیورسٹی ہاں مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب سعودی عرب فاضل ہے فاضل بھائی یہ تو ہاں جی یہ ابھی فاضل ہے حضرت خدا خیر کرے خیر تو حضرت جی یہ بات یہ تو تھوڑا تھوڑی سی جھلک میں نے دکھائی حضرت کی جہالتوں کی ایمان سے بتاؤ یار ایسا آدمی علم میں کلام کرنے کے قابل ہے اس کے اندر کلام کرنے کے قابل ہے یا ایسے آدمی کو ایسے آدمی کو جناب جواب دینا جو اچھا لگتا ہے نہیں تو میں لگی میں صرف اپنے دوستوں کے تسلی اور اطمینان کے لیے یہ بھر رہا ہوں ورنہ ایسو کے ساتھ مخاطب ہونا تو میں وہ اپنی توہین سمجھتا ہوں جیسے پہلے میں کر چکا ہوں اب جناب والی جناب والا دیکھیں وہ بار بار لفظ بول اصل وہ رد کر رہا وسیلے کا اس کا جس جس طرح کے وسیلے کے ہم اہل سنت و جماعت اور صاحب کرام قائل تھے نا اس کا وہ رد ہے جی تو رد کرتے ہوئے اس نے جو کچھ کہا وسیلے کا جو کچھ کہا اس نے دو قسمیں بنائی وسیلے کی وہ کہتا ہے یہی جائز ہے باقی سب ایک ہے اپنے اعمال کو وسیلہ بنانا نیتا اس سلسلے کے اندر اس نے تین شخصوں والی وہ پتھر والی حدیث پیش جی۔ کی ہے اور بار بار یہی پیش کرتا رہا اور تو کچھ آتا نہیں تھا اور یہ سکول کی کتابوں میں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے اور یہ سکولی ہے ہاں جی۔ تو لگتا ہے کسی ماسٹر کے ہاتھ سے اس نے وہ حدیث پاک چڑھ گئی ہاں جی۔ تو حضرت امام بخاری بن بیٹھے حالانکہ بات تو ساری اتنی ہے کہ حضرت سکول کے ماسٹر کے شاگرد ہے اور اس نے کہیں سے اس کو یہ حدیث پاک جو ہے ہٹوا دی اور حضرت محدث بن کر بیٹھ گئے امام بخاری زمانے کے ہاں، یہ فضلہ ہے بالکل صحیح ہم سمجھ آ رہے ہیں رہی ہاں تو حضرت بات یہ ہے کہ ایک تو اس نے کہا وسیلہ یہ جائز ہے بس ایک صورت یہ جائز ہے کہ اپنے اعمال کو وسیلہ بنا دوسرا یہ ہے کہ کسی اللہ ایک بندے سے کہو کہ وہ دعا مانگ بس تیسرا وسیلہ اس نے کہا جائز بالکل نہیں ہے اور کتنا بڑا احمد ہے کہ پھر جتنی باتیں کی ہیں نا جی، جی۔ پل کے اندر جو وسیلہ ثابت ہوتا ہے وہ ان دو قسموں میں سے نہیں ہے جی۔ وہ کیا وہ کہتا رہا پہلا انسان پہلا نبی پہلی ازمائش ازمائش میں اس کا لفظ دہرا رہا ہوں ہاں۔ پہلی ازمائش اس کو جنت سے نکالا گیا اس بیوقوف سے پوچھو کیا حضرت اعظم علیہ السلام وسیلہ ہیں یا نہیں کائنات کے کائنات کے وجود میں آنے کا وسیلہ ہے کہ نہیں ہے پھر اس نے جو ہمارے پاس کیسٹ بھیجی وہ خود وسیلہ ہے نہیں ہاں، وسیلہ کہتے ہیں جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے ہاں جی۔ مخصوص جس کے ذریعے پہنچا جائے وہ وسیلہ ہے اتنا بے بیوقوف ہے وہ وسیلے کی دو قسمیں بنا رہا ہے اور یہ دونوں چیزیں اس وسیلے میں نہیں آ سکتی جس وسیلے کو اس نے جائز کہا ہے یہ دونوں چیزیں نہ تو کا حال جی۔ نہ ہی کسی سے دعا حضرت آدم علیہ السلام کائنات کا وسیلہ ہے یہ تیری دونوں قسموں سے باہر پھر تقسیم کیسے حاصل کی ہے تم نے یہ تو تمہاری تقسیم میں وسیلے کی غیر حاصل ہوئی پھر اچھا جناب جو ہمارے اپنی قوم کے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے خود وسیلہ بنا ہوا ہے اور وہ بھی تیسری قسم بنتا ہے دونوں میں داخل نہیں ہے پھر لوگوں کو ادھر کہتا ہے ہمارے سید عبد الغنی شاہ صاحب یہ وہ سید عبد الغنی شاہ مشہور ہے کا موکی کا فوج ہو گیا ہے یہ وہاں بھی جتنا کنگ بجاتے ہیں نا یہ اصل کنگ کا موجود جو ہے وہی تھا ہاں یہ خوبصورت لب لہجہ جو قرآن پاک پڑھنے کا وہابیوں کے پاس آیا ہے نا جس کے مقلد امام صاحب کی تکلیف تو یہ شرط سمجھتے ہیں نا جی، جی، جی۔ لیکن اتنا غلیل ترین مقلد ہے یہ کہ عبد الغنی شاہ کی سر کی بھی تکلیف کر رہے ہیں چاہے وہ بھیانک سو رہا ہے ایمان سے پنجابی میں کہتے ہیں جیسے کٹا رنگ رہا ہے کٹا پیا رنگتا ہوگا تو سر لائی ہوگی دو منٹ لگ یا کھوتا ہی رہا ہوگی بزرگ فرماتے اندر ان کرل اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن الحمیر بے شک بد بدترین انتہائی بھدی آواز سب سے گدے کی ہے گدھوں گدھوں کی کی آواز حمیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ یہ وہاں بھی زیادہ ہے نا وہ بھی مولوی کافی ہیں اس وجہ سے حمیر کہا اللہ تعالیٰ نے ہاں۔ تو جناب والا یہاں یہ گدوں کی آواز بدترین آواز کرا کیوں اس کا آغاز جب ہوتا ہے تو وہ بھی سننے کے قابل ہوتا ہے پھر جب زور پکڑتا ہے پھر بھی سننے کے قابل ہے پھر جب آہستہ آہستہ نیچے کو بیٹھتے بیٹھتی ہے نا اس کی آواز پھر اور زیادہ اچھی لگتی ہے کیا بات ہے ہاں جی تو ایمان سے وہاں بھی سپیکر کھول کر جب یہ شروع ہوتا ہے اور ادھر سے گدا شروع ہو دونوں سے بچے برابر ڈر جاتے ہیں لیکن میں لانتیوں سے پوچھتا ہوں لانتی یہ تو بتا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ رحم اللہ کی تقریر شرک ہے تو عبد الغنی شاہ کی سر میں تقریر کیسے ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا کہ عبد الغنی شاہ کی سر لگاؤ بے سوری نہیں ہے ہاں، کیا فرماتے ہیں شیخ سادی جی؟ گھر تو پورا بڑی نمبر خانی بے بری رونقیں مسلمانی <laughs> شیخ سادی جی تو بہت اچھے عمر صاحب کہتے ہیں شیخ سادی جی فرماتے ہیں کہ اگر تو اسی طرح ہی قرآن پڑھے گا نا تو مسلمانوں مسلمانی کی رونق کی ظالم ختم کر دے گا <laughs> <laughs> جی مسلمانی سے لوگ نفرت کھائیں گے یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں اوف اوف اوف یہ قرآن ایسے پڑھتے ہیں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو اور کیا کریں یار بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا قانون نام نہیں ہے یہ انگریز کو اسی وجہ سے دعائیں دیتے ہیں ہاں جی حیات طیبہ کتاب ہے نا حیرت دہلوی کی وہاں بھی اسماعیل دہلوی کے حالات پر لکھ رہا ہے کہ فرقہ ہے حل حدیث انگریزوں کی حکومت کی برکتوں کو مانتا ہے برکتوں کو مانتا ہے اے ظالم کا بچہ جب تو نے اللہ نبی اللہ رسول کی اللہ رسول کے پاک بندوں اللہ اللہ تعالیٰ کے پاک احباب جی۔ کے ساتھ دشمنی لی ہے ہاں جی اور ان کو تم نے باعث برکت نہ سمجھا تو انگریزوں کو بات سے سمجھنا پڑا نا کیونکہ شیطان کا پیروکار تو ہوتا ہے نا دوست بہت تو ہوتا ہے نا اب سمجھ آئے کہ نہیں آ رہے بھائی اچھا پھر حضرت جی کہتا ہے حضرت آگے چل کر کہ دے دیکھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتنا جھوٹ اور اتحام بول رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مقدس صحابہ کی جماعت کے مقدس لوگوں میری بات تعبین تک پہنچا دینا تم تبا تبہین تک تبا طابین کے جماعت کے لوگوں آگے تک یہ حضور فرما رہے ہیں پھر کہتا ہے حضور فرما رہے ہیں ہاں؟ اس سے پوچھ لیجیے کون سی حدیث میں آیا ہے تبا طابین کا نام کون سی حدیث میں آیا ہے کیا اس میں ہے یہ الفاظ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا میری مقدس جماعت مقدس جماعت ہے اور پھر اس کی جہالت ایک اور بتاؤں کہتا ہے کروڑوں رحم تو ہوں کروڑوں کروڑوں رحم تو ہوں فلاں پر نازل صحابہ کی جماعت کروڑوں رحم تھے تو میں نے کہا ظالم جی بتا ہم تو ہم تو درود شریف درود شریف اللہ صلی اللہ علیہ محمد و وبارک وسلم پڑھے بدت ہے کیا ہے یہ بدت بدت لفظ بدعت ہوتا ہے جی۔ تو یہ بدعت ہے میں کہتا ہوں یہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں یہ کون سے درود کا ترجمہ کر رہا ہے اچھا اس کا مطلب یہ نکلا کہ عربی میں بدعت ہو سکتی ہے اردو میں کوئی بدات نہیں اردو میں جو مرضی کہہ جاؤ کوئی بدات نہیں ہوتی ہے ارے پنجابی نبی کے ماننے والے تو کسی پنجابی نبی کا ماننے والا لگتا ہے میں پوچھتا ہوں یہ کون سی کتاب میں پڑھا ہے کہ اردو میں جو مرضی کہے چلے جاؤ کوئی بدات نہیں عربی میں بدھات بن جاتی ہے غالب بدعت بدعت ہوتی ہے چاہے کسی سمجھ بات لیکن یہ میں اس کو مخاطب نہیں ہو رہا مخاطب میں تمہیں ہو رہا جی سمجھ آ رہی کہ نہیں لیکن تمہارے واسطے سے اس کو مخاطب ہو جاؤں تو اور بات ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کفار سے براہ راست بات نہیں کرتا پسند نہیں کرتا سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے جی۔ اچھا اب بات یہ حضرت کس کے اب ظالم آدمی کے جی۔ اوف اوف اوف کفریات دیکھو اس کے کفریات اس ظالم کو اپنے کفروں کا پتہ نہیں چلا اور آگے جو اندھے بیٹھے ہوئے تھے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی آوازیں لگا رہے تھے اس کے ساتھ کے اندھے تھے نا وہ بھی کیا کہتا ہے اللہ میری توبہ ملک پاکستان کے کوٹ انگریزی کوٹوں کے نظام کو ہاں جی، پاکستان کے انگریزی ملک پاکستان کے لا دین جمہوری شیطانی ہاں جی۔ کافرانہ کوٹوں کے نظام کو انگریزی کوٹوں کے نظام کو سراہتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہوئے ایسا ہے زرداری کا نام لے کر کہتا ہے ملک کی عدلیہ آزاد ہو آزاد فیصلے کرے عدلیہ کہتا ہے وہ ظالم کفر کے نظام کو عدلیہ کہہ رہا ہے کفر کے کوٹوں کو عدلیہ کہہ رہا ہے اور ادھر ہم تانا دیتا ہے کہ ہم بدعتی ہیں تو میں پوچھتا ہوں ظالم یہ کوٹوں میں فیصلہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے شریعت کے ساتھ ہوتا ہے قرآن و حدیث کے ساتھ ہوتا ہے تم اہل حدیث بنتے ہو ادھر فیصلہ حدیث کے ساتھ ہوتا ہے ایمان سے بتاؤ بھائی کوٹ کس کے ہیں انگریزوں کے فیصلہ ان میں کس قانون کے ساتھ ہوتا ہے برٹش لا کے ساتھ اور یہ ملا خبیص کیا کہتا ہے عدلیہ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے पढ़ो पुराने पास इरशाद ربانی ہے वह ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللہ تعالیٰ تو قسم اٹھا کر فرماتا ہے جب تک یہ لوگ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے اور آپ کے فیصلے پر نہیں چلتے اور آپ کے آپ کو حاکم نہیں مانتے اپنے جھگڑوں میں یہ ہرگز ایمان والے ہیں ہی ارے ملا پر تم وادی ہو نا تمہارے اسماعیل دہلوی نے فتوا دیا تھا کہ انگریزوں کے ساتھ جہاد حرام ہے انگریزوں کی حمایت فرض ہے انگریزوں کی حکومت کو تسلیم کرنا فرض ہے یہ تمہارے بڑے ملاؤں کے فتوے ہیں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہے تمہارے گھر کی سب کچھ نکال کے رکھ دوں گا آگے اللہ تعالی کے کرم بدل سے سمجھ نہیں آئی تو یہ جو انگریزوں کو دعائیں دے بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے ان کے ترجمان اہل حدیث ترجمان اہل حدیث کتاب نواب صدیق سدھیک گوپالی کی دیکھو میرے پاس پڑی ہوئی ہے جی۔ اس ان لانتیوں نے انگریزوں کی تعریفیں کی ہیں بلکہ عجیب بات ہے معاصر سے کی کتاب ہے نواب صدیق حسن بھوپالی کے بیٹے کی اپنے باپ کے متعلق لکھتا ہے کہ میرے باپ کی شادی کیسے ہوئی تو شادی کی کہانی ساری پڑھ کر دیکھو ہے جی اس کی ماں کو ان کے انبھیوں کی جو ماں تھی نا اس ماں کے گلے کے اندر ہار بھی انگریز ڈالتے رہے وہ بیٹا خود کہانی لکھ رہا ہے ہاں جی اور بیگم صاحب آپ وہ نواب صدیق سر محدود صاحب جو ہے وہ امام اعظم کے فریق بنتے ہیں ہاں جی جناب مخالف بنتے ہیں میں پوچھتا ہوں ظالم دلے وہ دلے جن کے اور جن کی گھر والیوں کے چھاتیوں کو کسانوں کو انگریز چھیڑتے رہے وہ دلہ امام کیا وہ تو مسلمان نہیں بن سکتا تم امام صاحب کے مقابلے میں آ رہے ہو اور آگے مارنے والے بھی تو بغیرت اسی طرح کے ہیں نا بغیرت اسی طرح کے ہیں جی جی امن بات کیا ہی تو بھائی کیوں یہ جی، انہوں نے لکھا ہے یہ لکھتا ہے کہ دعائیں دو انگریز حکومت کو ہے وہاں بھی اگر انگریز حکومت نہ آتی اور سلاطین اسلام کی حکومت ہوتی تو تم کبھی نہ پلتے پھولتے تم جو پھیل رہے ہو یہ مال انگریزوں کی برکت ہے کیوں اس کا راز بھی میں بتاتا ہوں کہ انگریز کے عام قوم کہتی ہے ہمارے عام لوگ کہتے ہیں انگریز حکومت کے دور میں بھائی مذہبی آزادی تھی کیا کہتے ہیں مذہبی آزادی میں نے کہا ہاں انگلش ہو ٹھیک کہہ رہے ہو مذہبی آزادی تھی لیکن یہ بتاؤ پابندی کون سی تھی کیونکہ تم تو مذہبی آزادی کو مذہبی کے ساتھ مقید کر رہے ہو کا مطلب ہے ہر طرح کی آزادی نہیں تھی صرف ایک آزادی تھی مذہبی باقی پابندی تھی وہ کیا تھی وہ کون سی پابندی تھی وہ سیاسی پابندی کون سی پابندی تھی سیاسی پابندی تھی مذہبی آزادی تھی کیا مطلب حکومت کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں تھی لیکن اسلام کے خلاف بکواس کرنے کی چلنے کی ہاں قلم اٹھانے کی زبان بولنے کی جس طرح کچھ اٹھایا کرے گل سے مرتا کیوں لانتی انگریز کو پتا تھا مذہبی آزادی دوں گا تو ان کا مذہب تباہ ہو جائے گا سیاسی آزادی دوں گا تو میری حکومت تباہ ہوگی لہٰذا حکومت اپنی بچاؤ ان کے دین کو ختم کر دو جب اس نے مذہبی آزادی دی تو ایسے وہاں بھی کیڑے پیدا ہو گئے یہ بد مذہب کیڑے پیدا ہو گئے ہمارے جو اسلام میں شروع کیا ہوتا ہے اسلام میں جو ہوتا ہے مذہبی آزادی نہیں ہوتی اسلام کے اندر یہ ہے کہ دینی پابندی ہوگی ہر آدمی دین حق پر چلنے کا پابند ہوگا لیکن سیاسی آزادی ہوگی کیا مطلب ہم سے چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی حضرت فاروق اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے پوچھ سکے گا کہ جناب بتائیے یہ چادر کہاں سے آ گئی ہے تو حضرت جواب حضرت کو جواب دینا پڑے گا چاہے وہ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے وجہ سے یاد رکھنا جو فرعون ہوتے ہیں شیاطین فرعون ظالم نمرود حامان جیسے شداد جیسے جو حکمران ہوتے ہیں ان کے دور میں حکومت کے اندر سیاسی پابندی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے فاروق اعظم اور صدیق اکبر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو ایسے حکمرانوں کے دور میں ہمیشہ دینی پابندی ہوتی ہے اور سیاسی آزادی ہوتی ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں تاکہ حکومت بھی صحیح رہے اور دین بھی سبحان اللہ کہ نہیں جی۔ کیونکہ انگریز لوگ وہابیوں کے محسن مربی ہیں نہیں سمجھ لگی تو یہ کیوں کہ ان کے مرہون منت ہے یہ عباد ہے عباد عباد أذلاء عباد مهانين ليسوا بمكرمين أدخلهم الله أدخلهم الله تو بھائی یہ اب اس کو میں کہتا ہوں اس کو اس کو کیوں کہتا ہوں میں کہتا ہوں تمہیں اس سے کہو میں تو آپ سے مخاطب رہوں گا اسے کہو اپنے وہابیوں کے فتوا پڑھ کر دیکھو عرب والے کیا لکھتے ہیں محدث ابن بنیا کیا کیا تفصیل تفہیم پڑھ کر دیکھو آپ حکمل کے تحت محدث سے اپنے کثیر لکھتے ہیں کہ تاکاریوں نے جو مسودہ قانون کا بنایا تھا جس کے اندر کچھ باتیں خدا رسول کے قانون کی تھی کچھ ان کی تھی فرمایا اس کو چلانے والا بھی کافر ہے اس کو ماننے والا بھی کافر ہے سیدھی شادی کو ظالم یہاں پر زنا جائز ہے جس نے کہا ہے تقریر کے اندر عدالت فیصلہ جو بھی کرے گی ہمیں منظور کرنا پڑے گا اس کی تقریر کے اندر بکواس موجود ہے عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں وہ کافر اپنے بلکہ مان کے یہ اس کی اکیلی بات نہیں ہے اس اکیلے کی بات نہیں ہے انہوں نے جو جمع کیا ہے ادھر صحابیوں نے جو جمع کیا ہے مینار پاکستان پر اس کے اندر انہوں نے مطالبے کیے ہیں جب تک آ جج بحال نہیں ہوں گے لذیذ جماعت لڑتی رہے گی نہیں بات ہم عدلیہ کی بحالی تک جنگ کریں گے جنگ کریں گے جنگ کریں گے میں نے کہا ظالم کے بچے اپنے نکاح پر تمہارے پہلے نہیں ہے لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں امام اعظم کے دشمن کہتے حنفی کے دشمن یہ کون سی آیت اور حدیث سے نکالا ہے ان کو عدلیہ کہہ رہے ہو اور ان کے لیے جنگ کر رہے ہو اس کو تو اسلام میں ختم کرنا پڑ رہا ہے لانتی کے بچے اور تم کہہ رہے ہو ہم معلوم ہوا فی الواقع تم انگریز کی اولاد ہو ہاں اب اب یہ تمہاری عدالتیں جس کو تم عدالتیں کہہ رہے ہو وہ فیصلہ کر چکی ہیں تو یہ کہتا ہے نا ہمیں منظور کرنا ہوگا کہہ رہا ہے نا وہ فیصلہ کر چکی ہیں کیا کہ رضامندی کا جنا جس کی عورت کے ساتھ عورت اگر کسی کے ساتھ جنا کر رہی ہے تو ٹھیک ہے اب آگے کو تو منظور کرنا ہوگا نا منظور کر لیا ہاں، تو پھر اس کا مطلب ہے اپنے جو بھی کرتے رہے رہا جس کے ساتھ کرتی رہے پھر ٹھیک ہے سارا کام ہاں، ٹھیک ہے نا ہاں، منظور تو کر لیا انہوں نے عورت کے ساتھ <laughs> وہ بھی جی۔ مزدور جو ہے جی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہاں بھابھی تو انہوں نے کیا سمجھا یہ برائلر مولوی کے ساتھ چکر ہے تیری یہ برائلر مولوی نہیں ہے برائلر وہ ہوتا ہے جس کا سکول کے ساتھ بھی اتفاق ہو نیچری قانون کے ساتھ بھی اتفاق ہو لیکن وہاں بھی کے ساتھ سٹیج پر اختلاف کرے نیچے پھر بھی ڈال لے ہاں۔ یہ برائلر ملا نہیں ہے الحمدللہ یہ صوفیہ کرام کا خادم ہے ہاں، یہ تینوں نک چنے گا نک تھانی تین پتہ لگ جانا کہ لیکن میں مخاطب اس سے نہیں ہوں آپ کے واسطے سے مخاطب میں اس سے بات کرنا ہی چاہوں سے وہ بچارا کیا ہے ہمارے سامنے یہ تو نہیں کا چھوٹا سا ایسا ہے جس کو ہم ایک پھوکے سے اڑا دیں دیں گے گے ایک پھوک سے ہم اڑا میری بات کیا ہے جی۔ اچھا اب حضرت جی یہ اس کا ایک اجماعی کفر ہے اس کا اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں منظور کرنا پڑے گا ہر فیصلہ ان کا یہ سری کفر ہے اور اپنے بہادیوں کے فتوے کے مطابق یعنی کے عرب کیونکہ عرب کے ہوں اور ادھر کے وہابیوں کا دین الگ ہے یہ دین اتنا سمجھنا ان کا سمندر پار اور ہوتا ہے سمندر کے ادھر اور ہوتا ہے ان کا یہ لانسی ادھر کیا کہتے ہیں دربوانہ سے جانا شروع لکھا لوڈ لا کوالی آڈیا چمڑی نے ٹوڈیو کی آدمی آن خوجی مارے تو بغیر بڑا دیکھ رہے ہیں آپ کی چاہنا ہے <laughs> ماشاء اللہ تو صاحب بھی لگتا ہے غیرت کا بچہ وہ پورے دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے شرابے پیتے رات کو زنا کرتے رنڈیوں کے ساتھ انگریزوں کے ملکوں میں اور تیرے شیخ ہیں ادھر آ کر دربار پر شرک جانا شرک قرار دے دیتا ہے ادھر ان کے ہر بدت ادھر کہتا ہے آٹھ تراوی ہیں وہ بیس پڑھتے ہیں وہ بغیرت کا بچہ ادھر کہتا ہے بیس سابت کر تو دس لاکھ روپے انعام دیں گے ہے اور وہاں پر بیس ان کی ثابت کر کے دس لاکھ لے آتا ہے وہ بغیرت وہ بغیرت بول رہا یہ کہاں سے دین نکالا یہ سمندر پار دین اور ہے ایک مرتبہ تو اپنے شیوخ کو کہہ دو ارے بغیرت شیوخ ہو بغیرت تو نہ بنو انگریز کے دوست بنتے ہو خود کہتے ہو انگریز کے دوست ہیں ہم برطانیہ کی حکومت کیسے ملی ان کو برطانیہ کی حکومت کیسے ملی بتاؤ انیس سو پندرہ کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا برطانیہ کے ساتھ دجالوں کا عرب کے دجالوں کا وہ کیسے ہوا تھا ذرا بتاؤ اپنے وہابیوں کو تاریخ تو نکال کر بتاؤ وہ بغیرت تم نے لکھ کر دیا تھا کہ ہمارا آنے والا کوئی شہزادہ برطانیہ کا مخالف نہیں ہوگا لانتی تم نے لکھ کر دیا تھا کہ ہم اس سرزمین جہاں تک ہماری حکومت ہوگی اس کو نہ بھیج سکیں گے وہ کسی کو راہ نہیں دے سکیں گے کسی کو ہیوا نہیں کر سکیں گے ہاں اسی وجہ سے وہاں پر کہتے ہیں تو پراپرٹی نہیں بنا سکتا کہتے ہیں نا پراپرٹی کا ان کی زبان کی رہا ہوں پراپرٹی وہاں پر نیشنلٹی نہیں ہو سکتی کسی کو پکی رہائش نہیں مل سکتی میں پوچھتا ہوں ظالم کا بچہ یہ کون سی حدیث سے نکالا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر جو یہود امن من جدید العرب یہود کو عرب کے جدید نکالنے کا جو حکم دیا تھا تو امت کو بسانے کے لیے دیا تھا یا لانتی کا بچہ اسی لیے دیا تھا تو وہاں پر انگریز تو آ سکے اور وہاں پر جہازوں کے اڈے بنا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہاں پر مسلمان رہائش نہیں لے سکتا یہ رسول اکرم کے فرمان پر عمل کر رہا دجال اور دجال کی روحانی نسل پھر اوپر سے کہتے ہو ہم برے ہوں ہاں وہ جو پڑے ہوں تو رب سان اتنے کیوں رکھتا ڈو کا وہ کسی مچھر کی نسل تو میں پوچھنا ہاں، کہڑی ادیس جی کڈی آئی اور بخاری شریف میں آتا ہے جہل کٹے بخاری شریف میں آتا ہے پڑھ کر دیکھ تین پڑھنا آئے تو پھر ہوا تو پکوڑے کو میں اس میں نہ سید بن بیٹھا تیرے جی سید ہونے تو مراسے کی لوڑ ہی کونی اور میں اس سے مخاطب نہیں ہوتا آپ کے واسطے سے ہو رہا سمجھ نہیں بات کی بخاری شریف اٹھا دے بخاری شریف میں موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال آئے گا مدینہ شریف میں دو زلزلے آئیں گے جتنے منافق ہوں گے ڈر کے مارے نکل کر دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے معلوم ہوا تمہیں وہ دجال کی نسل ہو جہاں جو گھسے ہوئے ہو اب جب دجال آئے گا اگر تم اسی طرح رہے جی صاف کا مطلب ہے سجال کی نسل بھی مدینہ شریف میں رہے گی اور رہ رہی ہے عظیم بخاری کہہ رہی ہے نارے خلافت اور ہمارے اہل سنت سمجھ آ رہی کہ نہیں اچھا بھائی آگے چلے وقت بہت کم ہے ان کی تھکائی کے لیے تو میں سارا دن بیٹھا سمجھ آ رہی کہ نہیں جی،, جی جی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بات کا جواب ان کے باپ سے نہیں بن سکتا ابن تعمیہ میرے سامنے آ جائے تو اس کو میں بتاؤں ارے بغیر تجھے کس نے شاخ الاسلام بنایا کنجر تمہیں شرم نہیں آتی شاخ الاسلام بنتا ہے بغیرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا مجھے توفیق ملتی میں تیری قبر پر پیشاب کرتا تو اتنا خبیص ہے شادی ابھی میں چل کر آگے ان کی بدماشی اور ظاہر کروں گا دیکھیں اس کا اور بیان کرتا ہوں پرانے پاک کے ماں نے بدل بھائی جی قرآن پاک کے معنی کو بدلنا جی۔ یہ کفر ہے یا نہیں تو دانش کا ایسا کرے مسلمان رہتا ہے قرآن پاک کہاں کی کس نے نکال دی ہے اچھا ادھر دیکھو بھائی جی اس جاہل نے بےمان نے سورت امبیا کون سی سورت بات سورت امبیا شریف جو ہے نا اس کی آیت نمبر ستاسی جی۔ کتنی ستاسی کو تلاوت کیا جی۔ اور موسا موسا سہاگ صاحب مجلوب جو تھے علیہ رحمہ جی۔ موسا سہاگ علیہ رحمہ جو مجلوب تھے ان پر تنقید و اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ موسا سہاگ اس ان کے متعلق اس نے جو بکواس کیا ادھر کیا کرتا ہے حضرت کے متعلق آیت پڑی وظن اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن اقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحان الله سبحان الله یہ آیت پڑھی اس ظالم نے اور کہنے لگا ارے یہ موسا سواد کون ہوتا ہے جو چوڑی توڑ کر اللہ کو کہے کہ یا یہ سہاگ لے لے یا بارش دے دے یہ نبی ہے نبی کے ماتھے پر بال آتا ہے مت نبی کے ماتھے پر جب بال آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہتا ہے فضن اللہ نقدر علیہ یا تو نے گمان کیا کہ ہم تجھ پر قدرت نہیں رکھیں گے ایک کفر تو اس ظالم کا یہاں پر یہ ہے کہ اس نے غضب کو غضب ناک حضرت یونس علیہ السلام کے غضب ناک ہونے کو جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوخ کیا کیا مطلب کہ نوز باللہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ پر غضب آیا تھا اب ایمان سے بتاؤ جس کو خدا پر غضب آئے وہ مسلمان ہوتا ہے اس نے نبی کو کیا بنایا پھر جاہل کا بچہ کیا کہتا ہے فضن فضن اللہ ون اس مردود کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ ذنا کون سا سیگا ہے ذنا جی، ماضی کا غائب کا سیگا ہے اور وہ مخاطب کا بنا کر ترجمہ کرتا ہے فضنتا کا یہاں پر فضنا ہے فضن ہے اس کا معنی ہوتا ہے اس نے گمان کیا اچھا پھر کیا کہتا کیا کیا تو نے گمان جس خنزیر سے پوچھو حمزہ استفام کہاں ہے یہاں پر اب یہ کس نے ترجمہ کیا حمزہ استفام کے ساتھ حمزہ استفام فا کے بعد ہوتا بھی ہے اور لانتی تجھے پتہ نہیں ہے اور پکوڑے فروش ہے پکوڑے فروش محدث ضمیر فروش محدت ایمان فروش محدت وہ جہل کا بچہ اس کو محدث اور محدث کا بھی فرق نہیں آتا ہوگا اس محدث کو میں کہتا ہوں محدث سے زمانہ زمانے میں اس پر حدث کو واقع کر دیا تو یہ بہت سے میں کہتا ہوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کا بچہ یہ زنہ کے بعد ہم نے استفام اور لانتی تجھے اتنا پتا نہیں ہے کہ حروف استفام جو آتا ہے وہ صدر کلام کو چاہتے ہیں اگر تو آتا تو شروع میں آتا یہ فب تو تو مار کی تھا تو فضنا یا چور فاضل یونیورسٹی بلے بلے یونیورسٹی بہت اچھی یونیورسٹی اللہ اکبر کبیرا قرآن کے ساتھ اتنا کا بچہ شرم کر لیکن میں اس کے باپ تو آپ کچھ نہیں کہتا ہو سکتا وہ اچھا آدمی ہو یہ بھڑا نکلا ہو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی لیکن بات یہ ہے حضرت دیکھے کتنا تعریف کی اس نے قرآن پاک میں کتنا تبدیلی کر دی اس نے اور سنیے ان کے سعودی عرب کیوں نہ ہو ان کے اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ فضلے یہ نہیں ہے اسی طرح یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی جو بنی ہوئی ہے نا یونیورسٹی وہ لفظ بھی بتا رہا ہے یونیورسٹی ہوتی کافروں کی ہے تو وہ یونیورسٹی ہے تو کیونکہ وہ کافروں کی یہودیوں کی ہے تو وہاں سے نکلنے والے فضلے سارے ایسے ہیں وہاں سے جو قرآن پاک چھپ کر آتا ہے اور جو جو حاجیوں کو مفت تقسیم کیا جاتا ہے نا قرآن پاک القرآن الحکیم و ترجمہ تو مہانی ہے وہ تفصیل ہوئی ہے سعودی عرب کی حکومت یہ ادھر لکھا ہوا ہے شریفین الملک شریف ہے عبد العزیز عال سعود الخنزیر ان یعنی لانٹی کے بچے نے کیا ترجمہ کیا ہے اس آیت پاک کا دیکھیں پہلے ان کا ترجمہ سناتا ہوں جی پھر ان کی وہابیوں کی اپنی پرانی تفصیلیں نکال کر پھر سنا ہوگا کہ وہ کیا لکھتے ہیں ہاں، ہاں، حضرت یونس علیہ السلام یہ ترجمہ کر رہا ہے ترجمہ کرتے ہوئے بکواس کرتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو نور بلّہ یاد کرو جب کہ وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے یہ ترجمہ ہوا ہے یہ دیکھ لو سامنے میرے سامنے پڑا جی، جی، جی۔ یہ برائے لانتی اور جو اللہ عوام جاتی ہے قرآن تحفے میں دے دیا ہے بہت اچھے وہ خنزیر قرآن تحفے میں مل رہا ہے دیکھ تو صحیح وہ تو کفر تجھے تحفے میں قرآن کی تاریخ قرآن کی تبدیلی قرآن کے ظلم دے رہا ہے تجھے ترجمہ کیا کیا ہوا اللہ اس نے خیال کیا کہ ہم اس کو ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے یعنی حضرت یونس نے یہ خیال کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارے متعلق کہ ہم اس کو پکڑ نہ سکیں گے یعنی اللہ ہم ہم اس کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے یعنی حضرت ارجن صلی اللہ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ رب مینو پھاڑ سکتا ہی کوئی مان مال بچاؤ دسو جہاں جی، سمجھے کہ رب مینو فڑا کا مسلمان ہے لانتی تو پوتر کی لکھنا ہے ان کے اس ترجمے اور اس خیال اور اس لانتی بکواس کے کفر ہونے پر میں قاضی شوقانی وادی کی تفسیر کا حوالہ دیتا ہوں میرے پاس فتح قدیر اس کی ہے کون سی قدیر جہاں میں نے یہ ہے فتح القدیر یہ ہے سامنے حضرت اسی آیت کے تحت فتح القدیر والا لکھ رہا ہے قاضی شوقانی وادی فہم وب اللہ کفر یہ کہنا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتا اس نے یہ سمجھا فرماتے ہیں یہ تو سر کفر ہے اور نبی سے کفر کیسے ہو سکتا ہے وہ لانتی اس کا مطلب یہ نکلا تم تو اپنی تفصیلیں بھی نہیں پڑھتے ہاں، ہاں، وہ جاہل کرتے ہوتے ہاں۔ ہیں رنگن والے چشتی ہے مرغے کی ٹانگ توڑ دیتا ہے آہو تیرے ورگے ککڑ پترا کی میں ٹانگی توڑنی ہو ہوگی سمجھنی بات کی آئی یہ لکھا ہوا صاحب سفر نمبر نو سو ستر جی فتح القدیر جلد دوسری تقدیم ہے محمد ریاض احمد اثری وہابی کی تقدیم بھی وہاں بھی کیا عالم عالم القتب عالم القتب بیروت لبنان سے چھپی عرب سے اس کے اندر یہ لکھا ہے یہ گمان کفر ہے اللہ کے متعلق جو بھی رکھے گا کافر ہو جائے گا دوستو اب بتاؤ ہم اپنا اپنا رونا کیا روئیں امام عالم کا رونا کیا رہے جو نبیوں کو کافر مانتے ہیں کافر کہہ رہے ہیں وہ لانتی کے بچے مسلمان ہمیں اگر کافر کہتے ہیں ہم غصہ وہ حالانکہ اس کا ترجمہ کیا ہے سنو ترجمہ اس کا خود کا وہ بھی جو ترجمہ لکھ رہا ہے جی۔ نواب وحید حد یہ جی، تفسیر وہی دی میرے سامنے ہاتھ میں ہے کسی جی۔ آیت کے تحت ترجمہ لکھتا ہے وہ سمجھا کہ ہم اس کو تنگ نہ کریں گے نق دے رہا ہے کمانا ہے ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے اور حضرت یہ کیوں سمجھتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے جانتے تھے کہ میں تو میں تو ادھر سے جو جا رہا ہوں اللہ کی غیرت کھا کے جا رہا ہوں لیکن آپ سے جو خلاف اولا کام ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالی سے اجازت لینے کے بغیر بستی سے چل گئی چلے گئے جی۔ اللہ تعالی سے بر اللہ کو اتنا پتا نہیں مغاد بند آپ اللہ پر ناک نہیں ہوئے یہی کاری شوقانی لکھ رہا ہے مغاد بن مغازمن من اگل رب ہی آپ کون پر غضب ناک ہو گئے اپنے رب کی حیرت کرتے ہوئے ارے قبر تکبیر ارے سال ارے خلاف ارے حیدری علماء اہل سننا کا بچہ کتنا فرق ہے تو ان کو خدا پر ناک مان رہا ہے اور تفسیروں میں لکھا ہوا ہے وہ قوم پر غضب ناک ہوئے تھے اپنے رب کی وجہ سے ہاں، حدیث بھی ایسے ہی سمجھتے ہوں گے قرآن جب سمجھ چکے ہیں تو حدیث کو کیوں نہ سمجھے بھائی یہ لوگ ہاں کمال ہے پتہ نہیں کتنا یہ پھر اپنے دور کے امام بخاری بنے ہوتے ہیں سارے ہاں۔ ہاں مثال مشہور ہے نا گٹر بھاگا جا رہا تھا نیل کا مٹکا پڑا ہوا تو اس میں گر گیا نکلا تو تب خرابہ لگا اپنے جسم کو دیکھ کر کہنے لگا ارے بھائی میں تو شیر بن گیا ہوں چیتا چیتا آگے جناب اب پوچھا اس کی اوپر تم اوپر ہے حضرت بڑے تکبر غرور سے ٹہلتے جا رہے ہیں کہ بادشاہ بن گیا ہوں جنگل کا چیتا ہوں اب جب آگے پہنچا تو سامنے سے صحیح شیر آ گیا چیتا اس نے جب آواز نکالی شیر نے اٹھاڑا تو جو گدڑ صاحب تھے حضرت صاحب کی طرح ان کا پخانا نکل گیا جب پخانا نکلا تو کسی نے کہا حضرت صاحب جی۔ خطیب پاکستان یہ کیا ہوا ہے اس نے کہا بھائی یہ جھوٹی چودر چودراہٹ نکل پڑی ہے یہ فاضل یونیورسٹی بنا تھا میں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی فضانا جی. فضانا ہے کیا ترجمے ہو رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ اللہ اچھا جی اب آگے چلتے ہیں حضرت جی۔ تحریف ان کا کام ہے ان کو وراثت میں ملی ہے کشمیر کہتا ہوں وہ کچال زمانہ عبارتوں کو بدلنے احادیث کو تبدیل کرنے کا بادشاہ تھا اس کے سامنے یہ کام کچھ نہیں تھا اگر اس کی ان بدماشیوں پر مطلع ہونا چاہتے ہو پہتا ابن تیمیہ کتاب پڑھو دیکھو اس نے شاکہ کیا ہے بات نہیں سمجھ آ رہی اب حضرت پھر دیکھیں یہاں پر میں پھر تھوڑا پیچھے جانا چاہتا ہوں ایک بات رہ گئی پاکستان کے کوٹوں کی بات کرتے ہوئے نا پھر اس سلسلہ میں تائید کے اندر حضرت عمر بن خطاب کی مثال سے نظام اور مثال فاروق اعظم ہاں؟ شرم نہیں آتی بے پر کیوں شرم آئے کسی بے شرمی پر تو ان کو پیسہ ملتا ہے جی۔ کسی بے شرمی پر تو ان کے جمعے کھلے ہوئے ہیں اسی بے شرمی کی وجہ سے ان کے جمع کھلے ہوئے ہیں جی، بے شک بے شک سمجھ آ رہی کہ نہیں جی۔ اچھا پھر اس میں یہ کفر جناب ہے کتنا کفر ہوگا تین تین چار پانچ کفر تو موٹے موٹے اس کے یعنی یعنی دو باتوں میں ہوگا ہاں، جی، اچھا اب حضرت اس میں جواب دینے کی کوشش کی اس کی طرف آتا ہوں جی۔ ہاں؟ جی۔ کہ ہاں اس سلسلے میں ہمارے امام سنو سرکار کا اس نے حوالہ دیا کہ انہوں نے ملفوظات میں لکھا موسا سواس یہ بات بھی بہت پیش کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر امام اہل سنت جو اصل عبارت ہے وہ ساری میں آپ کو سناتا ہوں دو سو آٹھ صفحہ منفوظات اعلیٰ حضرت دو سو آٹھ صفحہ پر جو لکھا ہوا ہے آپ سے پوچھا گیا حضرت مجروب کی کیا پہچان ہے جی۔ کیا آپ نے فرمایا سچے مجلوب کی یہ پہچانا ہے کہ شریعت مطالعہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا حضرت سیدی مرشد سہاگ رحم اللہ تعالی مشہور مجازیب میں سے تھے احمد آباد میں مزار شریف ہے میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں جی۔ زنانہ وضع رکھتے تھے کیونکہ مجلوب ہوتا ہی وہی ہے جو پاگل کو میں ہوتا ہے جی۔ لیکن سب اتنا ہے کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کی جس کا دماغ الٹ جاتا ہے جی۔ دماغ الٹ جاتا ہے لیکن دنیاوی معاملات کی وجہ سے دنیاوی مسائل کی وجہ سے وہ پاگل بن جاتا ہے ہاں جی۔ بس سمجھ آ رہی کہ نہیں جی۔ یا بعض اوقات چلے وغیرہ ایسا مطلب کاٹے دماغ خشک ہو گیا اس وجہ سے مجروب وہ ہوتا ہے کہ جس پر تجلی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی توحید کی تجلی اس کے دل پر آتی ہے ہاں اس کا برتن چھوٹا ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ کی جانب ادھر اللہ کی جانب اللہ تعالی کی جانب وہ شخص یعنی اس کی توحید کی جانب وہ دانا ہوتا ہے اردو سے ہر طرف وہ پاگل ہوتا ہے شریعت اس کے قول فیل پر کوئی معاوضہ نہیں کرتی اس کے قول فیل پر کیونکہ اس کا حکم شریعت میں پاگل کا تھا عام عوام لوگ بھی جانتے اسی وجہ سے مجلوب کی اتباع حرام مجلوب کو پیر بنانا حرام چاہے کوئی مجلوب کاما والی سرکار ہو جائے جس طرح کا بھی کوئی مجلوب ہو جی۔ رحمت اللہ علیہ وہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ان کا مرید ہونا حرام اور ان کی اتباع حرام ہونا ہاں، مرید نہیں ہو سکتا مرید ہوتا ہے ہمیشہ سالک کا اللہ تعالیٰ کے بیاہ کے طریقے پر ہو نہیں وہ خود اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکا تو کسی کو کام کیسے رکھے گا جی تو وہ بھی مجبور تھے آپ فرماتے ہیں زنانہ بزا رکھتے تھے زنانا والے کپڑے پا کے رکھتے سونا والے ایک بار قحط شدید پڑا بادشاہ قاضی کابر جماعت پر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں جب لوگوں کی سے گزری ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا بھیجے بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح منڈی اور جل تھل بھر دیے ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے ادھر سے قاضی شہر کے ہاں تو اتنے تک اس نے بیان کیا اس نے یہی بات بیان کی ہے اس واقعی نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ کیا ہے لانتی ہے یہ کافر ہے فلان ہے خدا کو تڑی دے رہا ہے خدا تعالیٰ کو تڑی دے رہا ہے کافر ہو گیا ہے لانتی ہے فلان ہے اور پھر حضرت یونس اللہ السلام کو اس نے بکواس کا کیا جو قرآن پاک پڑھ کر اس نے تعریفیں کی ہیں اور حضرت کو نوز اس نے اس رکھ لیا ساتھ ہی تو یہ وہ مجلوب تھا تو مجلوب کی گستاخی کا نتیجہ یہی نکلا کہ خود نبی کے مطالعے بکواسیں کر کے قرآن کی تعریف کر کے خود کافر بن بیٹھا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں لیکن میں اتنا کہوں گا آپ کو تو لانتی کا بچہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجروب ہے اس کے قول و فیل پر شریعت میں مواخذہ نہیں ہوتا اور اعلیٰ حضرت بھی شروع میں پہلے فرما رہے ہیں جی مجلوب سچے کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود شریعت پر نہیں چلتا لیکن اگر مطالبہ کرے تو مقابلہ نہیں سمجھ سمجھنی بات کی اب یہ بات یہ تری نہیں بغیرت یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی محبوبیت کا اظہار ہے ہاں۔ یہ ابن تیمیہ بھی یہ حدیث پاک لکھ رہا ہے اور اس نے قاعدہ جریلا فی توسل والوسیلہ اور مجموعہ الفتاوا کے اندر یہ اس کی پوری کتاب موجود ہے یہ صاف لکھ رہا ہے کہ احادیث میں جو آتا ہے لو اللہ لہبر وہ کہتا ہے یہ تو بالکل برحق حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور موجود ہیں کہ جو اللہ پر قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے کیا مطلب تو خود لکھ رہا ہے یہ قسم کھا لیں یا اللہ تم سے یہ کام ضرور کروائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے گا کیا مطلب ان کی بات کو مان لے گا پرانے پاک میں آتا ہے جو زیادہ دلوں فیس ہوں گے لوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے وہ ہم سے جھگڑتے تھے لوت کی قوم کے بارے میں ارے جغیرت کا بچہ کیا یہ اتنا بات کر رہا ہے تو کافر کہہ رہا ہے اور وہ جھگڑا کر رہا ہے قرآن فرماتے ہیں جو جاتے لونا وہ ہم سے جھگڑا کرتا تھا قوم لوت کے اندر قوم لوت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے بچے چھوٹے جو فوت ہو جاتے ہیں یہ جنت کے اندر جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ والدین کو بھیجے گا تو میں جنت میں جاؤں گا ورنہ نہیں جا سبحان ٹھلے دماغ کا باندار وہ ٹھلا باندار بے ماہر اپنی عقل کا قصور نہ ماننا رانتی بچہ جھگڑے گا اللہ تعالیٰ آخر فرمائے گا آئے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے بچے لے جا ہاں؟ ہاں، کا بچہ انہوں نے تو ایک مرتبہ کہا ابھی جھگڑا تو نہیں کیا دوسرا سہاگ نے تو ایک بار کہا اور وہ بھی مجلوب ہے جی۔ نہیں جی۔ وہ بھی ایک مرتبہ کہہ رہا ہے یا اپنا سہاگ لیجئے یا نہیں بھیج دیجیے تو لانتی کا بچہ ادھر کیا کہے گا وہ جھگڑے والے کو کیا کہے گا جھگڑے والا اللہ اللہ کا خلیل ہے ادھر لیکن لانتی کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایک شان محبوبی ہوتی ہے ایک شان ابدیت ہوتی ہے شان ابدیت میں ہوں تو اپنے آپ کو ظالم بھی کہہ دیتے ہیں سارا کچھ کہتے ہیں روتے ہیں اور جب شان محبوبیت میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر یہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مان لیتا شان بھی برحق ہے اور یہ شان بھی بلا کنگل وابی ہے جی، جی۔ اچھا اب حضرت دیکھتے ہیں میں عرض کروں اس نے کہا حدیث پاک اس نے نابینا صحابی رسول اکرم کی بارگاہ میں جو تشریف لائے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نابینا صحابی وہ جس کو نماز حاجت کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کی نماز ان کو بتائی اس حدیث کے اندر اس نے ابن تعمیر کی اتباع میں جو تعریف کرنی کرنا چاہی تھی کری سمجھ بات کیا جی، جی۔ تو اس نے کہا بھائی اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے صرف عبرت ہے نہیں ابھی یہی کہتا ہے اصل پیشوا ان کا وہی ہے اصل دجال وہی ہے وہ دجال صاحب کہتا ہے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم کی بارگاہ میں آؤ وہ بھی جب زندہ تھے بعد میں تو وہ پتہ پتنی کا کچھ کہتے ہیں ادھر آؤ تو پھر بس آ کر ان سے کہو دعا کریں تو دعا کر دیں گے تو بس اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ اس نے بھی کہا کہ وفات کے بعد تو توبہ توبہ پھر قبر پر وہ بھی کہتا ہے قبر پر بھی آنا شرک ہے اور جناب کہنا ان کو مانگنا ان سے کہنا اور لطیفے کی بات اب یہ ہے کہ قاعدہ قاعدہ جلیلہ جو اس نے بنا کیا لکھا ہے قاعدہ جلیلہ اس ذلیل نے لکھا ہے ابن تہمیہ نے جی۔ بھائی جی۔ توجہ سے سنیے اس کے اندر یہ لکھ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے آقا کا موجلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر بھی کہیں ہو تم ضرور پڑھو میں مجھے پہنچتا ہے اور جب قبر پر پڑھتے ہو تو میں سنتا ہوں میں سنتا ہوں پھر ابن تیمیہ کہتا ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف جو حکایت ہے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو حکایت ہے جو جی۔ یہ کہتا ہے ان کی طرح منصوبہ ہم کہتے ہے تو شکایت کے معنی معنی اور توجہ کرتے ہوئے بیان کا معنی اور توجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے توجہ جی کیا کہتا ہے جی۔ کہتا بھی اگر اس سے یہ ثابت کی ہو جائے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ قبر انور پر آ کر ان سے حضور کی بارگاہ میں یہ کہنا جی۔ یا رسول اللہ دعا مانگی ہمارے لیے بارش مانگی ہے ہمارے لیے بچہ مانگی ہے یا رسول اللہ ہمارے لیے کرم کیجیے اللہ کی بارگاہ سے یہ دے دے ہمیں یہ کہتا ہے شکایت سے تو اتنا ہی ثابت ہوگا بس وہ میں نے کہا کیا کہتے ہیں بھاگتے چور کا لنگوٹا سہی <laughs> وہ تیری مت بجے کنر پھنس گیا ہے اب کتنا تناد بیانی ہے تو پھر آگے چل کر بےمان کہتا ہے یہ کسی سے ثابت نہیں کہ قبر پر آ کر رسول اکرم کی خبر کیوں نہ ہو تو ادھر آ کر ان کو کہنا کہ ہم آپ ہمارے سفارشی بنے آپ ہمارے حق میں دعا کریں یہ کوئی ثابت نہیں ہے اور پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ شکایت سے اگر ثابت بھی ہو تو اتنا ہی ثابت ہوتا ہے تو پھر ظالم ادھر کہتا ہے اتنا ثابت ہوتا ہے جائز ہے ادھر کہتا ہے یہ نہ جائز یہ چکر ہے اور یہ وہاں بھی زور دیتا ہے اب دیکھو اس نے دعویٰ کے کے کے بعد بعد بعد فوت فوت ہونے ہونے نہیں نہیں یہ سب دن بھی یہ مردہ یہ کیوں رسول اکرم کو مردہ سمجھتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو بے ضمیر بے خیرات اسلام کی تو اتنا پتا نہیں آج پڑتا ہمارے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آیا وہاں بھی ملا کہنے لگا نبی مردہ ہیں آپ فرماتے ہیں دلیل کیا وہ کہتا ہے ان کا میتوں ان ہم میتوں آپ فرماتے ہیں ملا جی یہ بتاؤ یہ قضیہ کون سا ہے دائنا متلقہ ہے یا متلقہ ہوگا اب بیچارے یہ ہوتے تو ڈھگے ہیں نا سنی سنائی پر مولوی بنے ہوتے ہیں جی۔ حقیقت کو پتہ نہیں ہوتا علوم اکلیہ سے بھی فارغ ہے نکلیا سے بھی فارغ ہوتے ہیں <laughs> نقلی علوم آتے ہیں جو نقلی ان کے اپنے ہوتے ہیں نقلی تو اس نے کہا حضرت اتنا نہیں جانتا آپ نے ملا جی یہ دائمہ نہیں ہے کلیا پتل عما ہے اس سے تو صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ موت آئی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے مردہ ہے تو یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا کہ رسول آپ بھی مردہ ہے یہ تو ہمارا بھی ایمان ہے جس نے بھی بکواس کیا کہ ان کو یہ تو سمجھتے ہیں کوئی نہیں مرتے ہم تو مرتے نہیں ہو لانتی ہم کہتے ہیں نبیوں کو آن کی آن موت آتی ہے قانون پورا ہوتا ہے پھر ہمارا ایمان ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان لمبیا احیاء فی قبور ہم یصلون یہ تمہارے وعدہ بھی مانتے حدیث صحیح ہے الفانی بھی مانتا ہے حدیث صحیح ہے کہ بے شک نبی اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں یہ غیرت کا باہر حدیث ہی کہاں گئی آگے حدیث ہے حدیث کے باہر چل رہے جاتا ہوں نانیا ٹور پہ ہوں ہاں، سمجھ گئی بات لیکن آئیے جو پی گئے دیکھیں میں اب روایت بیان کرتا کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم وفات تک کی بات تھی ابن سیمیہ خود خود لکھ رہا ہے جی۔ خود لکھ رہا ہے جی، جی۔ کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ صغیر تبرانی کی حدیث ہے ابن تیمیہ کو تسلیم کرنا پڑ گیا ور حدیف صحیح ہم لکھا ہوا ہے قاعدہ جلیلہ کے اندر حدیث صحیح ہے حدیث کیا ہے صفحہ نمبر دو سو بارہ ہے حضرت جی قاعدہ جلیلہ صفحہ نمبر دو سو بارہ مکتبۃ الفرقان کا چھپا ہوا وہ بھی کی تاکیق ہے سمجھنی بات کیا آئی حدیث صحیح حضرت عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں پر وہابی وہابی ہے دشمن صحابی یہ ہے انگریز کی مرغابی بھی سمجھ آئے کہ نہیں آتا دیکھو کیا حضرت عثمان بن عنایف رضی اللہ تعالی جس طرح ابن تیمیہ نے لکھا ہے اسی طرح بیان کرنا چاہتا ہوں عبارت پڑھ کر سبحان اللہ ان رجل كان يختلف الى عثمان بن عفان في حاجه له سبحان الله فلقي عثمان بن فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف ائت الميزة فتوزأ فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي, فيقضي, فيقضي لي حاجتي سبحان الله وتذكر حاجتك وروح حتى أروح معك فانطلق الرجل فاصطنع ما قال له ثم أتى باب عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال حاجتك فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة وقال ما كانت لك من حاجة فأتنا ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى إلي حتى كلمته في فقال حتى كلمته في فقال فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتصبره فقال يا رسول الله أنه ليس لي قائد وقد شق علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت الميبات فتوضا ثم صلى ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات دعوات فقال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كان له لم يكن به ضر قط جھپارو جھپارو جھپارو حضرت عثمان بن عناق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک شخص حضرت عثمان بن عفان آپ کا دور خلافت فاروق اعظم کے بعد ہے پتا ہے آپ کو حضرت عثمان غنی کا دور خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص آپ کے پاس آتا جاتا تھا کسی کام کے لیے لیکن آپ توجہ نہیں فرماتے تھے تو وہ شخص ملا حضرت عثمان بن حنیف کو یہ بھی صحابی ہے جلیل اللہ ان سے ملا عرض کی حضرت یہ مسئلہ ہے آپ نے فرمایا جاؤ لوٹے میں پانی لو وضو کرو صحیح طرح اور دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو کیا دعا پڑھو آئے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ میں سالوں کا وہ توجہ ہو علاقہ نبی کا محمد نبی رحمت میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا اللہ اور تجھ سے میں مانگتا ہوں تیرے نبی محمد نبی رحمت کے وسیعل اچھا بے نبی یا محمد اے محمد پھر میں اب وہ نماز کہاں پڑھ رہا تھا رسول کہیں بیٹھے ہوئے تھے ہاں۔ یا محمد انی توجہ ہو بیٹا ہاں۔ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ہاں۔ اپنی اس حاجت میں پوری کر دی جائے تو اللہ ان کی صفات میرے حق میں قبول فرما حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ پھر جا صحابی بتا رہے ہیں نسخہ کامیاب ہونے کا مزہ حاجت حاجت پوری نہیں ہوتی جب گئے حضرت عثمان غنی نے اپنے ساتھ چٹائی پر بٹھایا اور کام کر دیا وہ خوش ہو کر شخص باہر آئے میں تو کہتا ہوں حضرت عثمان غنی در حقیقت جو توجہ نہیں کر رہے تھے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے عثمان غنی ہو اور پھر مظلوم کی بات نہ اصل اکثر وہاں بھی سر میں جوتا مارنا چاہتے وہاں بھی یہ میں نہیں سنوں گا پھر وہ ملے گا پھر وہ بتائے گا پھر میں سنوں گا یہ واقعہ بن جائے گا کہ دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وشال شریف کے بعد آپ کے وسیلے سے دعا کیسے قبول ہوتی ہے وہ جناب جی وہ گئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے دل کو روک رکھا ہو جی، جی، جی۔ شک اور یہ بات ظاہر کرنے کی مجھے یہی بہتر لگتی ہے تو جناب جی جب یہ بات اب وہ شخص خوش ہو کر سامنے نکلا آگے سے حضرت عثمان بن نوائب ملے کہا یار سوال کر دی بھائی ہاں، آپ نے فرمایا بھائی کیا کہتے ہو میں نے خود رسول اکرم کی بارگاہ میں ایک شخص دیکھا نابینا تھا آیا عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے حضور نے فرمایا صبر کرے تو اچھا ہے نہیں تو دعا کر دیتا ہوں عرض کی یا رسول اللہ کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں ہے نابینا آدمی کو تکلیف ہوتی ہے آپ دعا ہی فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بتائی فرمایا دو محفل پڑھو اس نے پڑھی ہم ابھی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت عثمان بن کہتے ہیں فرمایا جی ما تفرقنا وقال الحدیث کوئی لمبی والے بات نہیں ہوئی ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے داخلہ وہ بندہ آیا ایسے لگتا تھا جیسے یہ نابینا تھا ہی نہیں حضرت عثمان بن حنیف صحابی رسول اللہ وہ اس حدیث سے یہی سمجھ رہے ہیں کہ وشال شریف کے بعد تیسرا دور ہے عثمان غنی کا سبحان پھر بھی یہی نسخہ بتا رہے ہیں یہی طریقہ بتا رہے ہیں وہاں بھی کہتا ہے نہیں ابن تیمیہ کہتا ہے نہیں یہ بدت ہے کیونکہ یہ لانتی صحابہ کو بھی بدہتی سمجھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق تو لکھ لیا ہے نا ابن تیمیہ نے نو ضب اللہ ابن ذالب وہ کہتا ہے یہ سب یہودیوں کے طریقے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کرتے تھے یہ تو یہودیوں کی مشابت ہے نور ضب اللہ ابن ظالب حالانکہ رسول اکرم کے صحابی ہوں جن کی وہ جن کی زبان درازی سے صحابہ رسول جو ہے نہیں چھوٹتے اگر سنی ہو تم نہ چھوٹے بات نہیں سمجھ آئی دیکھو کیا عثمان بن ہنر فرما رہے ہیں وہ حدیث سب کو مطلب یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری زندگی ساری کائنات کے لیے ہے یہ دعا ہر مقام کے لیے ہر مکان کے لیے ہر شخص کے لیے ہے اور پھر آؤ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دو سو تیرہ سفا قاعدہ جلیلہ تیرہ سفا پر اتنے تیمیہ خود لکھ رہا ہے تاریخ ابن ابھی خیسمہ کے حوالے سے میرے پاس وہ بھی پڑی ہوئی ہے اس کے حوالے سے لکھ رہا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے آخری الفاظ اس کتاب کے اندر اس طرح ہیں وَإِن كَانَتْ حَاجَةٌ فَفَحَلْ مِثْلَ ذَلِكَ اگر تمہیں حاجت ہو تو ایسے ہی کرنا اب دو باتیں ابن تیمیہ یہاں پر جھگڑا کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ الفاظ جو ہیں وہ عثمان بن انیف کے ہیں رسول اکرم کے نہیں ہوں گے میں کہتا ہوں ہمارے نزدیک یہ رسول اکرم کے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے اندر وہ فرما اس شخص کو فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی حاجت ہو تو اس طرح کرو سمجھ میں اگر کوئی حاجت ہو تو اس طرح کرو اچھا ابن تیمیہ نہیں مانتا چلو ہم, ہم مان لیتے ہیں جی تنسلن ہم بات ضرورت کرتے ہیں کہ مان لیا جی یہ حضرت عثمان بن حنیف کا قول ہے ارے ظالم پھر بھی تو صحابی کا فتوا ہے صحابی کا نہیں صحابی کا ہے ہم صحابی پر رحمت بھیجتے ہیں صحابی پر رحمت بھیجتے ہیں کا جال کا بھی گریبان پکڑتے ہیں اس کے متبعین بے غیرت ان کے امت کا اس کے متبعین یہ نہیں ہے اس کی جو امت ہے ہم ان کا بھی گریبان پکڑتے ہیں ارے بے غیرت بتاؤ تو صحیح صحابی کے فتوے پر چلیں کہ وہ حبیب کے فتوے پر چلیں صحابی چلے چلیں گے انشاءاللہ اور سنیے جس کو پی گئے یہ سارے یہ سارے پی گئے کروڑ اور ان کی بدماشی رسول اکرم کے ساتھ عداوت اور دشمنی دیکھو ان کے دشمنی یا قسم خدا کی اور کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو ایک ہوتی ہے اتحادی غلطی اس پر پکڑنی ہوتی اتحادی غلطی کا مطلب یہ ہے کہ نیت تو اچھی تھی لیکن خطا کھا گیا ان کی نیت ہی بری لانتی ہے یہ دیکھیں حضرت جی جی الدایا اور نہایا محبت جی۔ صبر کثیر کی تاریخ کن کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے ریاض عبد المجید سدار محمد حسان عبید اکرم عبد الطیف البوشی شیخ عبد القادر الرناؤ تاغوت تاغوت الدکتور بشار عواد محروف ابن مجھول معروف ابن کیا دار ابن کثیر دمشق بیروت کی چھپی ہوئی ہے جی حضرت جی آٹھ ہزار کا نسخہ تقریباً میں نے لیا ہے دو سو پانچ صفحہ اور نمبر سات امام بحقی کی دلائل النبوت کے حوالے سے لکھا ہے وہ دلائل النبوت بھی ادھر پڑھی ہے سامنے وہ بھی بتا ہوں بتا دوں یہ جناب جی جلد نمبر سات ہے دلال النبوت شریف کی اور صفحہ نمبر سینتالیس ہے جی کتنا ہے سینتالیس سینتالیس ہے ان مالک دار سبحان الله أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سبحان الله استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائت عمر فأقرئهم السلام وأخبرهم أنهم مسقون وقل له عليك بالكيس الكيس الرجل فقال يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه سنیے بھائی اب بچالوں کی نسل وادیوں کی دجل و فریب کی کہانی سنیے چھوٹے کی کہانی سنیے چشتی کی زبانی سنیے ماشاء اللہ لکھا کثیر نے لکھا تم اسناد صحیح جی، پہلے ترجمہ اس کو بتاتا ہوں حضرت مالک اقبال رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لوگوں کو قحط پہنچا زمانہ عمر بن خطاب میں تو ایک شخص دوڑتے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پاس فقال یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم قد حلق یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے پانی مانگی اللہ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگی آپ کی امت برباد ہو گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ میں آئے آپ نے فرمایا تھے عمر عمر کے پاس جا اور اس کو میرا سلام کہ اور اس کو بتا کہ وہ پانی دیے جائیں گے ان کو پانی مل جائے گا اور اس کو کہو کہ دانائی کو ہمیشہ قابو رکھنا عمر سے کہنا کہ دانائی کو ہمیشہ آپ تو ہر وقت امداد کرتے ہیں مت کی اور دیکھیں ہاں۔ خواب میں آتا ہے تو مت کی اس طرح ہی مدد کر جاتے ہیں پھر وہ شخص آئے حضرت عمر کو بتایا یا رب آپ عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار میں کوتا ہی نہیں کرتا مگر سے عاجز ہوں کیا کروں آپ اس اس روایت کو یوسف کان دلوی جی یوسف کان کی جماعت کا جو بانی تھا الیاس کاندلوی دلوی اس کا بیٹا ہے یہ حیات الصحابہ کتاب اردو میں بازار میں ملتی ہے اور عربی میں میرے پاس بیروت کی ایک جلد والی ہے دارو ابن حلم کی چھپی بیت بیل اختار جی۔ سمجھ بات کیا ہی جی، جی۔ اس کے صفحہ پر نو سو بیالیس پر یہی روایت لکھی ہے اور نیچے ہاشے میں لکھا ہوا ہے ابن کثیر نے کہا یہ سنت صحیح ہے سند کیا ہے صحیح اچھا اب یہ دجال جو نیچے والے یہ ابن کثیر کی جو آرائی کر رہے ہیں نا ہاشیا چڑھانے والے ملا خنزیر یہ پانچ جن کا نام میں نے لیا دجال کے بیٹوں کا وہ کیا کہتے ہیں سنیے اے الا مالک دار یعنی مالک دار کا سند صحیح ہے وہ مالک دار مجھول اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کون ہے فل قصہ تو غیف ہے غیف ہے اب ان کا تجر فریب دے دکھاؤں دکھاؤں جی، جی، جی۔ مکاری ان کی جی جی جس مالک دار کو یہ ظالم کے بچے کہہ رہے ہیں مجھول کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کون ہے یہ تاریخ الاسلام امام زہبی کی ہے ان کی ہے امام زہبی کی تاریخ الاسلام ہے یہ اسی اسلام کی تاریخ ہے جو ہمارا ہے یہ ابن تیمیہ کے اسلام کی تاریخ نہیں ہے کیونکہ وہ اور اسلام ہے جلد نمبر دو صفا نمبر سات سو پانچ بشار عواد کی ہائے ہائے ہائے جو ادھر تحقیق کر رہا ہے بےغیرت کا بچہ وہ بےغیرت کا بچہ ادھر الوایا ون نہایت کے اندر بھی تاریخ اس کی تحقیق شامل ہے آرائی شامل ہے وہی اس کی ہاشہرائی کر رہا ہے تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے سنیے امام صاحبی فرماتے ہیں مالک بن ایاز الدانی یغرف بے مالک مالکار ان کا نام بتایا مالک بن ایاز مدانی ان کا نام ہے مالک الدار مشہور ہے سامع ابا بکر حضرت ابو بکر سے حدیثیں سنی ہے وہ عمر اور عمر سے سنی ہے ابن جبل حضرت بن جبل سے سنی ہے ان ابنا عبد اللہ ہاں ان کے دو بیٹے تھے عبداللہ اور اون انہوں نے ان سے روایتیں کی ہیں وہ ابو صالح السمان حضرت ابو صالح السمان نے بھی ان سے روایت کی ہے اب وہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ابو صالح السمان کون سی روایت ان سے کر رہے ہیں سنیے وہ عبد الرحمان بن سعید بن یبور وہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں یہ حضرت عمر کے خزانچی تھے حضرت عمر کے خدان ہوا دستور ہے نا دستور منافع کو تعلق ہے ڈاکٹر جی۔ پروفیسر انگریز کی نفل ہاں، ادھر کہہ رہا ہے مجھول ہے اور ادھر خود تحقیق لکھ رہا ہے اور کچھ نہیں بول رہا ادھر تو امام زادی خود کہہ رہے ہیں امام سے بتاؤ جو صحابہ سے روایت کر رہا ہے جس کے بیٹے محدث ہیں سب کچھ ہیں اور حضرت عمر کا خزانچی ہے مالک دار کہتے ہیں ان کو اس وجہ سے تھے کہ وہ خزانے کی خزانے کی دار اور حویلی کے مالک تھے امانت دار پہ یہ کہتا ہے مجھول ہے یہ پانچ مجھول کے بچے کہہ رہے ہیں یہ پانچ وہ مجھول کے بچے کہہ رہے ہیں وہ مجھول ہیں <laughs> یہ مجول النصب ہے بالکل صحیح ہے یہ مجول النصب ہے حضرت جی سمجھ بات یہ مجول النصب ہے وہ تو الحمدللہ معروف تھے صحابہ میں معروف تھے یہ لانتی کے بچے اس طرح کے خیر بنتے ہو تمہیں عداوت رسول یا تک پہنچا دیا کیا سمجھتے ہو کسی برائلر کے ساتھ چکر نہیں ہے ہاں، یہ چشتی فقیر ہے بات کیا جی، جی۔ اب وہ روایت سناؤں جس کے متعلق امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ سارے سمان بھی ہم سے روایت کرتے ہیں جی، وہ بھی کچھ چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے وہ فتح الماری شرح بخاری امام اسکلانی کی ہے جس پر تحقیق اندھے کی ہے اندھا ان کا اندھا ایک وہ ابھی گزرا عبد العزیز عبد اللہ بن باز بن حسور بن باز بن سور دل کا بھی انکھا اور آنکھوں کا بھی انکھا وہ کیا کہہ رہا ہے ادھر سنیے جناب یہ حضرت جی بخاری شریف کے اندر بخاری شریف کے اندر کتاب الاستسقاء کے اندر باب ہے باب دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب سوال امام الاستسقاء کتاب الاستسقاء کا تیسرا باب ہے باب سوال امام مل ابو طالب کے شیر ہیں ہاں، ہاں، ہاں، حضرت ابن عمر پڑھا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں جب لوگ حضور کی بارگاہ میں بارش مانگنے کے لیے آتے مجھے یہ شیر یاد آ جاتا وہ شیر کیا ہے وہ اب یاد غمام بے وجہ حضور ابز گورے سبحان اللہ ابز گورے فرمایا یستسقل غمام بوجہ ہی آپ کے چہرے انور کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے سبحان اللہ یتیموں کا ملجا ماوا ہے مددگار ہیں شرک ہو گیا مددگار ہے شرک ہو گیا بھائی حسمت آرام علی اور بیوہ عورتوں کی آپ بیوہ عورتوں کے محافظ یہ ابو طالب نے حضرت کی بارگاہ میں نعت لکھی تھی ہاں ابو طالب نے اور سنیے یہ بے ست ندوی کے بعد اس نے کہا تھا اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جب آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے بارش طلب کرنے کے لیے نا تو میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا اور یہ شیر یاد آ جاتا خدا کی قسم بس بارش آپ ہاتھ اٹھاتے اور بارش شروع ہو جی۔ اب کروائے سنا صفحہ نمبر چھ سو انتیس جلد نمبر دوسری فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر سبحان ابو صالح سلمان مالک الدار سے روایت کرتے ہیں مکان خاص عمر ہیں یہ بغیرت کہتے ہیں مجھول تھے اصلانی امام فرماتے ہیں وہ عمر کے خزانچی رضی اللہ تعالی عنہم تو بھائی مصنف ابن ابی صاحبہ کے حوالے سے یہ روایت ادھر لکھی ہے جی۔ فتح الباری میں مصنف ابن ابی ابن ابی صاحبہ امام بخاری کے استاد ہیں امام مسلم کے استاد ہیں ان کی کتاب چوبیس جلدوں میں نے پڑھی آج سامنے آیا چھبیس میں غالباً جی، جی۔ چھبیس جلدوں میں جب نئی نہیں کے عوام عوام کی تحقیق کے ساتھ ہاں جی مطلب عوام سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی جی، ہاں اس پر بھی ایک آنا جی جی حق بنتا ہے جی حق بنتا ہے تو بات یہ حضرت جی دیکھا ان کی صحمتیں دیکھیے آپ جیسے جی۔ جی۔ دجال ہے معلوم ہو عرب والوں کی کتابیں جتنی چھپ کر آ رہی ہیں ان کا اعتماد نہیں ہے جب تک ہم تحقیق نہ کر لیں صحیح ادھر ادھر سے ہم دیکھیں گے کہاں انہوں نے سہنت کی ہے جہاں پکڑی جائے گی ہم کہیں گے جی، جھوٹے فضا ہیں جب تک تحقیق نہ کریں گے ان کی بات پر ہم خصوصاً خصوصاً اہل سنت و جماعت کے مذہب کے خلاف اور وہاں بھی نیچروں کے حق میں جب آپ جائے گی ہم سمجھیں گے گڑبڑ اصل میں نے عربی میں آشیا چڑھایا جی۔ الوداع و نہایا پر وہ میں نے عبارت لکھ کر نا امام زاہبی کی ہاں۔ تو میں نے کہا فنز اولا المحشین الخا الحابیت و نیا شرا ہو بل تجاہلو ہو کیسے اس کو مجھول سمجھا بل تجاہلو ہو جان بوجھ کر اس کو مجھول سمجھا تجاہل عارفانہ کیا کہتے ہیں پتا ہوگا سارے کچھ دا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ بھائی لیکن ابھی شہبہ کی روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے پاس خواب میں تشریف لائے تو اسی کتاب کے اندر الفتو سیف بن عمر کی الفتوح کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ شخص حضرت بلال بن حارث موزانی صحابی رسول تھے جن کے خواب میں رسول اکرم تشریف لائے اور فرمایا ان کو عمر کو جا کر بتاؤ بارش مل جائے گی ادھر لکھا ہوا ہے ہر بدایا گیا روایت میں رسول اکرم اس شخص کی خواب میں آئے ادھر لکھا ہوا ہے حضرت یعنی اور کی خواب میں آئے ہاں جی تو یہ کوئی بات بعید نہیں ہے کہ دونوں کو اجارت سے مشرف فرما دیا ہو ہے تو ادھر بھی زیارت کروا دی ہو اور ادھر بھی کروا دی ہو تاکہ شہادتیں بڑھ جائیں شہاد سے مضبوط ہو جائیں اور وہابیت کا جو قلعہ ہے لانتی تھی وہ گر پڑے بیان کرے وہاں وہابیت کانپ جائے گا بیڑا غرق ہو گیا ہمارا اب کدھر جائیں گے ہم تو کہتے تھے مرنے کے وفات کے بعد نہیں جا سکتے یہ تو صاحب ہی جا رہے ہیں اور سناؤ بھی بات جی، جی۔ آج ہی پڑھ رہا تھا میں یہ سامنے آئے کیا ہے جناب اللہ اکبر و کبیرہ شاہ جی موارد زمان اٹھاؤ موارد زمان اٹھاؤ موارد زمان سامنے سامنے جلدی کرو ہاں کون سے جلد میں نشان لگایا تھا میں نے ہاں یہ ہے دو سو ستر صفحہ موارد الزمان صحیح ابن حبان اور موارد الزمان بلا قواعد حبان جناب نور الدین حسمی رحم اللہ امام محدث ابن حبان کی حدیث صحیح کی صحیح کتاب صحیح حدیث کی کتاب صحیح حدیث مبارکہ حسین سلیم اسد الدارانی عبد علی کوشک دار ثقافت الحربیہ بیروت سے چھپی ہوئی آٹھ جلدوں والی موارد الزمان جلد نمبر چھ صفحہ نمبر قال له قولا قبيحا ثم أدبر فانصرف أسامة بن زيد فقال له يا مروان إنك آذيتني وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبغض الفاحش المتفحش وإنك فاحش متفحش سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله. عبید اللہ بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ جن کا قرآن پاک میں نام آیا زید ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید یہ بھی صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے ہیں انتہائی پیارے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اسامہ بن زید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے قریب آئندہ وہابیت کی عمارت پر تو بم گرا دیا صحابی نے شرک کی نسل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس نماز پڑھتے دیکھا کہ خارا جا مروان مروان نکلا مروان شیطان وہابی وہابیوں کا باپ نکلا نکلا ارے سنیے فکال تو سلیے خبر ہی جی۔ اس کی قبر کی طرف نماز پڑھتے ہو اس کی قبر کے ساتھ نماز پڑھتے ہو ملا ہاں۔ بھرمانا ہو اس کی قبر کے ساتھ نماز پڑھتے ہو وہ وہاں بھی تھا بے غیرت تھا ہاں۔ تڑپ گیا شک ہو گیا شک شک شک صاحب ہی تو کہہ رہا ہے مروان ادھر پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ آپ فرماتے بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں سالہ خلاف علماء اہل سنیے فقال له قولا قبیحا مروان شیطان نے آپ کو بکواس کر دی غلط غلط لفظ بول دیا آپ کے مطابق بکواس کر دو سبحان اللہ پھر پیٹ لے کر چلا گیا حضرت اسامہ بن رائے اٹھے فقال له یا مروان آپ نے مروان تو نے مجھے تکلیف دی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا بے شک اللہ سبارک و تعالیٰ بے حیا تکلف بے حیائی کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا بغض رکھتا اس سے کیا مطلب تو نے بکواس کی بے حیائی کی وہ گالی نکال دی تھی نا اس نے بے حیات تو جناب والا اس نے گالی نکال دی ہاں جی صحابی رسول کو تکلیف پہنچی ہاں, ہاں، تو ادھر جی جی یہ نہ سمجھنا ہم میں جو نکال رہا ہوں جن جن جن کو میں جو کہہ رہا ہوں جو جو جو کہہ رہا ہوں یہ تو اخبار ہے نا وہ بے شک بے شک بے شک یہ تو جن جتنی نکالو کم ہے ہاں۔ یہ تو یہ حضور پور کالتا ہے منظور کالتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مردہ کہنا یہ گالی ہے جی بے شک اللہ تعالیٰ تو شہیدوں کو مردہ نہیں کہنے دیتا یہ ظالم جو اچھے رسول اکرم کو کہتے ہیں بار بار بکواس کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ تک مت کہو یہ کہتا ہم کہیں گے جانتے خدا کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں سمجھ میں آتی ہے اب دیکھیے یہ بھی وہاں بھی ہیں جو نیچے ہاشیہ چڑھا رہے ہیں کتاب کا میرے میرے نبی پاک سرکار کا معجزہ دیکھیے میرے آقا نامدار کا معجزہ دیکھیے نیچے لے کر آئے ہم اس کی صنعت صحیح ہے اور پھر اس کی صنعت کے صحیح ہونے پر دیکھو پورا وقت ارے واہ یہاں پر ایک بات سناتا ہوں جی جی ہاں جی وہ عیسائی تھا ایک عیسائی جی پنجابی گل سنا میں جی، خیر مجھ دے چی کٹی رکھ لی کٹی اپنے کول رکھ لی سی انہیں مجھ نال چوڑے کدی ویکھی نہیں سی <laughs> خیر لے کے تر گیا کوڑے مار جاندھی دجال جس کو جو خدا کو بکواس کرتا ہے خدا کا جسم مانتا ہے لانتی طرح پتہ ہی نہیں مشرق اور مومن میں فرق یہ ہے وہ جسم والے خدا کو پوچھتے ہیں ہم جسم جسمانی سے پاک خدا کی کرتے ہیں لانتی کا بچہ جسم بن جائے تو بت ہے خدا کیا ہے اللہ وہ ہے جو بک سے پاس ہے سمجھ لی بات کیا سبحان اللہ عمر اب الحمد للہ اس نے کیا جواب دینے تھے کیا دیتا جواب اس کے باپ کی ضرورت نہیں ہے اس کے سارے بھابھیوں کی ضرورت نہیں ہے اتنا چیز کا جواب دینا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ارے میرے بھائیو جی میں نے جو ثابت کرنا تھا جی اس کا جواب دینا مقصود نہیں تھا میں نے پہلے آپ کو کہا جی۔ میں ایسے جاہل کے ساتھ کیسے مخاطب ہو سکتا ہوں میں اپنے دوستوں کی تسلی کے لیے بے شک وہ بے وقوف ہمارے جو دوست ہیں نا وہ بے وقوف بھی ہیں صحیح وہ دوست ہیں نا ہمارے کچھ سمجھدار ہیں کچھ بے وقوف ہیں ہاں وہ ایسے بے وقوف ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اگر جواب میں نہ دیتا نا وہ کہتے ہیں وہ دیکھا ہے نا ان کے دل کے اندر شک پڑ جاتا ہاں، ہے صحیح اور آئندہ میں کہوں گا کہ ایسے کسی کتے بھی لوگوں منہ نہیں لگانا اپنا کام سیدھا کرو ہمارا مذہب حق ہے محمد بنا ٹوٹانی اس نے بھی بات کی ہے اس دجال نے بات کی محمد بنا ٹوٹانی اور بغیرت کا بچہ محمد بنا ٹوٹانی جو ہے اس کا واقعہ تو دنیا میں صاف ہو جی وہ اب بھی زندہ ہے اور تمہیں چیلنج کرتا ہے کیوں مرتے نہیں بغیرت آگے ہاں؟ یہ ابھی شیشہ جلا ہوا ہے جی، دس محرم کو جی، جی، سروٹا میں جی جی سروٹا بھٹیا میں شیعہ جل گیا پہلے اللہ تعالیٰ نے وہابی کو جلا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مذہب حق اہل سنت کی حقانیت پر مہر لگا دی گئی اللہ کے فیصلے کے بعد اب کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی لہٰذا یہ دجالوں کے نسل ہے ان کو چھوڑ دو لانتی کو کہ ان کو خدا کا عذاب غرق کرے گا ان شاء اللہ یہ لانتی لوگ جب بھی بولتے ہیں انگریزوں کی حکومتوں کے حق میں بولتے ہیں جیسے وہ یہ خنزیر بول رہا ہے جی۔ اور میں ایمان سے بتاؤ میں نے ایک بات بھی انگریز حکومت کے حق میں کی ہے یہ اہل حق ہے وہ اہل باطل ہیں بے شک بے شک سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی۔ باقی اس کی جو بکواسات ہیں وہ قابل اعتنا ہی نہیں میرے خیال میں اتنا منجی ٹھوکی ہوئی کافی ہے ہوں چوڑا نہیں ان شاء اللہ ہلن گیا مضبوط ہو گیا کم ان شاء اللہ پھر میں نے تحقیق کیا تو پتا چلا ہے کہ حضرت مالک الدار والی روایت جو ہے نا وہ تاریخ ابن عساکر تاریخ دمشق القبیر جس کو کہتے ہیں اس کی جلد چھپن اور صفحہ نمبر چار سو انانوے پر حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر تقریباً ڈھائی ورقوں میں موجود ہے ہاں جی اور امام بخاری کی تاریخ کبیر کے اندر جو سات قسم پہلی جو ذرابے کی اور کتاب الجرح جرح و تعدیل ابن نبی حاتم کی جو ہے اس کے جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو بیالیس پر اور سب سے عجیب تر بات جو ہے نا اور خوش کن بات ہے وہ یہ ہے کہ امام عسقلانی رحمہ اللہ نے الاسقابہ پرانا چھاپا جس کے عاشق پر الستحاب ہے نا اس کی جلد تین اور سفر نمبر چار سو چوراسی پر یہ لکھا ہے کہ لہو ادراکن کہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عن ہو نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو الصابہ فی تمیز صحابہ کتاب کے اندر ذکر کیا ہے صحابہ کے ذکر اب بتائیے کہ جن کو اما کرام نے صحابہ کے ذکر میں شامل کر دیا ہے ان کو یہ وہابیوں کا ٹولہ لکھ رہا ہے الوداع و نیا کہ مہرشی جو ہے یہ خنازیر لکھ رہے ہیں کہ وہ مجھول ہے یعنی ان کے نزدیک صحابی بھی مجھول ہو گئے کیوں کہ صحابی نے روایت ایسی نقل کر دی ہے جو وہابی مذہب کو قتل کر رہی ہے وہابی مذہب کے سراسر خلاف ہے اور اہل سنت و جماعت کے مذہب حق پہ مذہب حق کے حق میں ہے تو اس میں صاف آ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیت کے اندر صحابہ کرام اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ کے دور میں پھر صحابہ کے سامنے اور خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی یہ اس کو برقرار رکھتے ہیں اور صحابہ کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا تھا کہ رسالت میں آ کر دربار رسالت میں آ کر صحابہ کرام اور وہ لوگ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ جب بھی مشکل پیش آتی تو سرکار کے روزہ پاک پر تشریف لاتے تھے اور وہاں بھی اس کو سراسا شرک کہتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے صحابی کو مجبور بنا دیا یہ کیا غلط ہوتا ہے اچھا تو حضرت جی یہ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے تذکرے میں جی۔ تاریخ دمشق کبیر کے اندر ہاں جی, جی۔ جلد نمبر چوالیس صفحہ نمبر تین سو پینتالیس پر بھی اس روایت کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے ذکر کیا ہے یہ روایت موجود ہے خود روایت ہے سمجھ آ رہی نا آپ بتائیں کہ یہ دجالوں کی اولاد ہے یہ بغض رسالت کا شکار ہے کہ نہیں ہے اور کیا کہیں گے اس کو جیسے ابن اب دیکھو ادھر ادھر تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم معذ اللہ کچھ پتہ نہیں بس جبریل امین جو واحد لے کر آتے تھے وہی ہوتی تھی باقی آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں تھا ادھر یہ بکواس کرتے ہیں اور حضرت جی یہ جو ہے نا ابن قیم ابن قیم جو ہے یہ صاف لکھ رہا ہے کہ کون سی کتاب مدارج سالکین ابن قیم کی مشہور کتاب ہے مدارج سالکین فصل الفراست الفراست الخلقیہ سفا نمبر سات سو چھ پر ایک جلد میں چھپی ہوئی ہے نا بروتی اس کے اندر صاف لکھ رہا ہے کہ ابن تیمیہ کو اتنا فراست حاصل تھی یعنی غیب کا علم اتنا تھا اس کو کہ تاتاریوں نے ابھی حملہ نہیں کیا تھا مسلمانوں پر تو اس نے پہلے تاتاریوں کی جنگ ہوگی مسلمانوں کے ساتھ تو پہلے شکست مسلمانوں کو ہوگی پھر فتح ہوگی کسی نے کہا حضرت انشاءاللہ تو کہہ دیجیے جی۔ حضرت نے کہا بھائی اگر کہوں گا تو تبرو کر دوں گا شک کی بنا پر نہیں کہوں گا مجھے پکا گیا یہ ہوگا سر تو اس نے کسی نے کہا کہ اتنے اعتماد اور مسوخ سے کہہ رہے ہیں جی۔ کیسے پتا چلا جی، جی۔ حضرت نے جواب دیا لوہے محفوظ دیکھ رہا ہوں اب بتاؤ ابن تیمیہ بھاٹیوں کے بڑے کو لوہے محفوظ نظر آ رہا ہے اور سو سال پہلے کی بات بتا رہا ہے تو رسول اکرم کو کچھ نظر نہیں آتا یہ کتنا ملحون ملحونین ہے معلوم ہوا یہ دشمنان رسول ہیں ابن شہمیہ لی ابن قیم جی اور جو اس کی نسل ہے جی بھی یہ سب دشمنان سمجھ آ رہی ہے اب جاہل کی ایک بات اور بتاتا ہوں اب تک وہی لہر وسیلہ پر زور دیا وسیلا کہا تھا ہے وہاں بھی مانتا ہے کہ نماز روزہ یہ وقت وسیلہ بن سکتا ہے میں پوچھتا ہوں آدھی سے یہ بتا تیری نماز پہلے تو ہے نہیں اگر تیرے اپنے گھمن کے مطابق خیال کے مطابق ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں تجھے اپنی نماز کے قبول ہونے کا یقین ہے یا امید ہے کوئی یقین کر سکتا ہے ایمان سے بتاؤ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وآلہ وبارک وسلم کے بارگاہ رب العالمین میں مقبول ہونے کا یقین ہے یا اس میں کچھ حق کر سکتا ہے یقین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقبول محبوب صاحب کے سردار ہیں یا نہیں ہیں بالکل تو کیسے لانتی ہیں کہ نماز ان کی جو ہے وہ تو وسیلہ بن سکتی ہے رب العالمین اس کو دیکھ کر ہم کر دے گا اور رسول اکرم جن کے مقبول ہونے کا یقین ہے محبوب سارے محبوبوں کے سردار ہونے کا یقین ہے اللہ کہتے ہیں ان کو درمیان میں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی سنے گا جو شرط اور بکر بن جائے گا لاکھ لانات ایسے سچ کا ہے میرے امام اہل سنت نے شرک ٹھہرے جسم میں تعظیم حبیب شرک ٹھہرے جسم میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت یہ اس برے مذہب بلانت گیم کیجیے کیجیے برے مذہب بلانت گیش کی کیا بتائیں لانتیوں کی خباستے ہیں کیا بتائیں یہ سراپا ہی خباست میں بتائیں گے سراپا میں جا کیا بتائیں گے سمجھ بات کیا ہے جیسے کہتے ہیں کہ پورا جسم ہی زخمی ہے مرام کہاں کہاں رکھے ارے بھائی ایک اور بات اسی نمبر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ولیوں کی نشانی ہو کے اللہ جب جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ سراپا ذکر الہی ہوتا ہے ایسے ہے نا تو اس خنزیر کو کہو تیری نماز ذکر خدا ہے تو اللہ کا نبی ولی تو سراپا ذکر ہے بے غیرت اگر تیری نماز وسیلہ بن سکتی ہے تو جو سراپا ذکر ہے وہ تو وسیلہ نہیں بن سکتا ارے تقریر ارے رسالہ ارے قلعہ ارے حیدری علماء اہل سن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کو ذکر فرمایا ذکر رسول ہے قرآن میں رسول اکرم کو اللہ نے ذکر فرمایا وقت وسیلا اگر اے بےمان شیطان تیری ہی بات پر آ جاتے ہیں کہ وسیلہ سے صرف طاعت اور عبادت مراد ہے تو لانتی رسول اکرم کو خدا نے ذکر کہہ دیا تو سراپا ہاں۔ وہ ہے اور عبادت خدا بندی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے ہاں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے اللہ تو جو سراپا عبادت ہے وہ اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تو کبھی تیری عبادت کی یا کبھی کر لیتے ہیں تو اس کا کیا واسطہ پیش کریں ہم ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں جو شراب کا خنزیر پر حقائق تک تو کہاں پہنچ سکتا ہے پہنچ سکتا تم کیسے بے یہ چشتیوں کا فائدہ ادھر سبحان لال چشتیاں ہیں ابن تما اور ابن پما ادھر کیا کریں گے باپ ابن تما ابن تعمیر کا نام ہے ابن تما صاحب نے رکھا ہے قیم کے نام ہے میرے کما ایک تما ایک کما اللہ کچھ کمے کچو کمے کی نسل ادھر نہیں چل سکتی اللہ کے بدل سے نہیں آ رہی جی۔ وابتغوا الیہ وسیلا وہ کہتے ہیں وسیلہ طاعت ہے ہے جی۔ ہم کہتے ہیں طاعت ہے کیا ہے طاعت اور لطیفے کی بات سناؤں شاہ جی ادھر وہ جلد پڑی تھی وہ کہاں گئی یہ تاریخ دمشق القبیر کے اندر جلد نمبر چھبیس صفحہ نمبر تین سو تریسٹھ جی۔ حضرت عباس بن مطلب بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ بات کے اندر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سند کے ساتھ ذکر کیا جی۔ کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے لیے پانی مانگنے کے لیے تشریف لایا تو فرمایا اللہ کا بے شک ہم تقرب کرتے ہیں تیری طرف تیرے نبی کے چچا کے ساتھ اس کے ساتھ چچا کے ساتھ وقت کفیت جی۔ کفیت آبا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا آبا بزرگ کفیہ ادھر ہے اور بقیہ ادھر ہے متبہ میں کفیہ ہے کفیہ ہے کفیت آ بھائی اور ادھر ہے بقیہ ہاں جی آبا کے بقیہ یعنی کیا مطلب بقیہ تو سلف جس طرح کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چاچا پاک کے متعلق حضور کے آبا کے بقیہ جا رہی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مردوں میں سے پڑے جو ہیں ان کو لائے اب آگے سنیے حضرت حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں کہ انہوں نے دیوار دیکھی گرتی ہوئی تو انہوں نے سیدھی کر دی مدینے کے شہر کے اندر دو یتیم لڑکے تھے ان کی تھی اس کے نیچے خزانہ تھا ان کا تو خطرہ تھا کچھ گر پڑے تو کچھ نکال لیں گے تو یہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کیوں کھڑی کی حالانکہ بستی والوں نے تو کھانا نہیں دیا تھا سبحان الله فحفظهما لصلاح أبيهما سبحان الله يا الله تو نے ان کی حفاظت کی محض باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے سبحان اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ساتویں پشت میں باپ نیک تھا ساتویں پشت میں اچھا، ساتویں پشت میں باپ ہوتا ہے بھائی وہ تو ساتویں مرتبے میں ساتواں دادا ہوگا کہ باپ ہوگا پر دادا بھی کیا کہیں بھائی ہمارے پاس جڑ جڑ ختم ہو جائیں گے ساتھ اسی وجہ سے میں نے کہا ساتویں مرتبہ کا دادا بنتا ہے وہ نہیں کہا جا رہا ہے ان کو باپ کیا کہا جا رہا ہے باپی جہر کا بچہ ہوتا تو وہ کہتا ہے بھائی یہ ساتواں یہ کہتے ساتویں میں ساتویں پوسٹ والا باپ دادا ہوتا ہے سب سے بڑا یہ باپ کیوں کہا جا رہا ہے یہ اس کا باپ تھا ہم نہیں مانتے اس کا باپ تھا وہ اسی طرح بغیر جس طرح ادھر باپ ساتویں پوسٹ والے کو باپ کہا جا رہا ہے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ و تسلیم قرآن پاک میں آیا باپ کا ہے لیکن وہ چچا تھے اور چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے سسر کو بھی باپ کہا جاتا ہے ہاں۔ جی دادے کو بھی باپ کہا جاتا ہے ہاں۔ جی ہمارے اس میں ہی کہہ دیتے ہیں وہ ہمارا بڑا ابو آ رہا ہے ہاں۔ جی، جی۔ نہیں کہتے جی۔ سسر کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں نہیں کہتے ہاں والد نہیں کہتے باپ کہتے ہیں والد نہیں والد ہی ہوتا ہے جی جی اگرچہ دادے کو بھی والد کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے کہ آخر اس نے باپ کو جنا اور باپ نے اس کو جنا جی سمجھ لگی شخص کب جی۔ یا جی تو اپنے نبی کی عبادت فرما آپ کے چچا میں کیا مطلب ساتویں پشت میں باپ اگر نیک تھا تو بیٹے کی حفاظت کی ادھر تو یا اللہ یہ تیرے نبی پاک کا چچا پاک ہے تو لاج رکھ لے کیا رکھ لے رکھ لے ان ظالموں کو میں پوچھتا ہوں ادھر تو یہ لفظ بتا رہے ہیں اصل نسبت رسالت ہے ارے لانسی جن کی نسبت واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں تو بات نہیں ٹالی جاتی خود ان کا واسطہ دے تو شرک ہو جاتا ہے کیسی لانسی تیری اور سنیے فقد فقد کا بہی دہی لائک و مستغفرین پھر آپ نے آیت مبارک پڑھی اب جو بات سننے کی ہے وہ یہ ہے حضرت اللہ اکبر وہابیت کش بات یہاں پر پھر یہ لکھا ہے کہ پانی جل تھل ہو گیا جی تو لوگ حضرت عباس کو آ کر یم سفون ارکان آپ کے ٹانگوں مبارک ہاں جی پنڈلیاں مبارک ہاتھ بازو مبارک کو ہاتھ لگا لگا کر ہے جی برکت کے لیے چومتے تھے اور کہتے تھے ہنی اللہ کا ساکل ہر مین ہر مین کے ساتھی مبارک ہو ارے تکبیر ارے رسالت ارے خلافت علماء اہل سنت بھائی غور تو کرو <coughs> غور تو کرو جم سہونا کانو یہ لانتی لکھتے ہیں کتاب التوحید جو حقیقت میں کتاب الشرک ہے جی ابن عبد الوہاب خنزیر کی پھر اس کا ترجمہ کیا اسماعیل جی ہے زلیل دہلوی نے جی اور نام رکھا اس کا تقویت الایمان جو حقیقت میں ہے تفویت الایمان تفویت الایمان حقیقت میں کیا ہے تفویت الایمان ہے کا جو تو تفویت سے ہے یہ لکھتے ہیں رسول تمام وہاں بھی لکھتے ہیں بغیرت کیا رسول اکرم پر کیا کسی کو لکھا جائے گا لہٰذا ان کا تبرک صرف برکت کے لیے انہی کو ہاتھ بھی لگا سکتے تھے صاحب اور جناب پانی وغیرہ کا تبرک صرف انہی کا کر سکتے تھے اور کے ساتھ شرک ہے شرک ہے شرک ہے اور یہ حضرت عباس خود صاحب رسول ارے بھائی میرے حضرت صاحب ہیں ان کا کوئی اگر ہاتھ چومتا ہے نا اور ہاتھ چومنے کے ساتھ ماتھا اگر ہاتھ پہ رکھتا ہے تو آپ فوراً روک روک دیتے ہیں فرما بھائی ماتھا اللہ کے لیے بنا ماتھا مت لگاؤ یہ نہیں شرماتے اور حضرت عباس دیکھ رہے ہیں شیر کوتا ہوا کہ لوگ ان کے ہاتھ پاؤں کو ہنی پیر لگا لگا کر پوچھتا آپ برکت حاصل کرتے ہیں اور آپ کیا آپ آپ خاموش کھڑے ہوئے ہیں کہتے کیوں نہیں کہ صرف کر رہے ہو اور پھر ابن تیمیہ یہ صدی یہ مردود ابلیس کیا کہتا ہے کہاں سے ثابت ہے بالکل اسلام سے ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو بغیر اسلاف سے ثابت نہیں یہ اسلاف نہیں ہے حضرت عباس حضور کے چاچے اسلاف نہیں ہے ہاں ہاں یہ ہے کہ ابن کے جو اسلاف ہے نا وہ ابو جال پارٹی ہے اس سے نہیں ہوتا ہاں اچھا اچھا اچھا اچھا اب پتا چلا اب چلا ہے ہاں، اچھا،, اچھا،, اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایسے کہتا ہوں اس کی پیشاب اس کی قبر پر پیشاب شامل چاہیے اس کو پتا چلے میں کیا فیض پیچھے پھیلا آیا ہوں بابی جیسی خبیص جرس پیدا کر گیا تو غیرت خدا جی۔ اب سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی سکولیوں سکولی اور بابی دو ٹول ہم یہ میری بات یاد رکھنا جی۔ وہاں بھی ہمارا نشانہ نہیں ہے جی۔ کیوں یہ تو ایسے ہے جیسے چوہا ہوتا ہے نا چوہا چوہا فصل میں اگر چلا بھی جائے داخل بھی ہو جائے اس کے لیے کتے یا میرا مطلب ہے کہ جناب اسلا اور لوگ یہ تھوڑے اکٹھے کیے جائیں جی، جی۔ پتا ہے ہمیں بھائی ایک ڈنڈے سے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے نکلے گا اور ڈنڈا مار کے چال جائے گا جی، اب میں نے پانی ڈال دیا سوراخ میں پانی ڈال دیا ان کے اب یہ ان کا جی سوڑا ہوگا یہ باہر نکلیں گے سب تک کیا جی۔ تو حضرت بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے سامنے چوہے ہیں حکومتیں ہمارے لیے گدڑ ہیں اور انگریز سور ہے انگریز کیا ہے سور ہے اب تو اس کے لیے بیٹھ رہا بھائی وہ سور کا بچہ جو ہے سور ہے اس نے دنیا کو وہابیت کو سب کو لادینیت نیچریت سرسور کی جنس سکولیوں کو سب کو اس نے پیدا کر رکھا ہے دنیا میں دنگا فساد بم مسلمانوں کی مساجد گرا یہ کر جو کچھ کر رہا ہے نا یہ وہابی اور نیچری دونوں مل کر انگریز کے اشارے پر کرتے ہیں انگریز کی امداد پر کرتے ہیں اور یہاں پر ایک بات ارد کرتا ہوں اس نے کہا بریلوی جو ہے اس کا یاد دیکھا کرو یہ جہاد کرتا ہے اس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہوتی ہے چمچے کی اور میدان ہوتا ہے پلیٹ کا اس بکواسی نے جہاں تک بات ہے آج کے برائلروں کی تو جی، تو جی۔ تو یہ یہ بالکل خود میں پہلے بول چکا ہوں کہ یہ کیا لوگ ہیں جی، سمجھ آیا نہیں آئی یہ سکولی طبقہ سکولی برائلر ہوتا ہے نا وہ برائلوی نہیں ہے وہ برائلر ہے امام اہل سنت کا مخالف جی۔ سر سید کا حامی جی۔ برائلر ہے کتے کا بچہ وہ برائلر ہے جی، سمجھ بات کیا اس نے جناب یہ کہا میں اس نے کہا اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم مجاہد لوگ لیکن اس کے لیے میں بات کرتا ہوں میں نے کہ جناب بالکل آپ مجاہد ہیں کس طرح کے ایک کا آدمی تھا ان کے ساتھ کا کسرا بدفیلی کروا رہا تھا کسی سے تو کسی نے کہا غیرت یہ کیا کرو لگا تم تو کھانے کے صرف کام کیا رکھتے ہو نا تمہیں اور کچھ نہیں آتا ویلے بہ بہ کے برباد ہو جاندے جانے چنگیا جہاد مصروف ہیں کچھ کرتے رہے ہیں طرح ارے لاچی تمہارے جہاد پہ قربان جائے جی۔ کشمیریوں کو برباد کروا دیا اپنے ملک میں انگریز کا قانون ہے ادھر عدلیہ بن رہی ہے اور بغیرت تو انڈیا سے کشمیر آزاد کس لیے کروا رہا ہے پاکستان کو لائے کے کے ساتھ لیے پاکستان کے ساتھ الحاظ کا اگر کروائے گا بغیرت کا بچہ تو پاکستان میں کفر کا قانون ہے وہی جو ادھر انڈیا میں ہے انڈیا سے بدتر نظام یہاں پر ہے انڈیا میں وہ مظالم نہیں جو یہاں پر ہو رہے ہیں ہندوستان میں وہ ظلم نہیں جو یہاں پر ہو رہا ہے وہ کفر نہیں جو یہاں پر ہو رہے ہیں ایمان سے بتاؤ جاؤ ثابت کرو ہندوستان کے اندر انہوں نے دربار گرائے ہندو سادت کرو انہوں نے مندر گرائے ہو ایک مسجد گرائی تھی طوفان کھڑا ہو گیا تھا اور یہاں پر تمہارے یہ سڑک سڑکیں بناتے ہوئے کتنی مسجدیں گر چکی ہیں ایمان سے بتاؤ ہزاروں مسجد کراچی تک شہید کر کے اوپر سڑکیں کے بنا لی گئی ملا کنجر بغیرت ادھر کہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ تو, تو کہتا ہے عدلیہ ہے ان یعنی کی ہر بات ہمیں منظور کرنا ہوگا پھر یا ادھر مدرسے آزادی سے چل رہے ہیں ادھر بم نہیں چلتے ادھر مسلمان مر رہے ہیں کے ایمان بتا بتاؤ ادھر بجلی دیہاتوں میں مفت جاتی ہے ذمہ داروں کے پاس ادھر ان سے بل نہیں اتارا جاتا اتنا کچھ مہنگا ہو رہا ہے جی۔ کہ نہیں ہو رہے جی۔ ادھر یہ آ ہے آٹا دو روپئے دو روپئے کلو ہے اور یہاں پر بتیس چھتیس روپئے کلو ہو بجلی آدھا دن بند رہتی ہے اور بل کتنا آتا ہے تو لانتی ملا انگریز کے اشارے پر حرام موت لوگوں کو مروا رہے ہو چھیڑ خانی کرتے ہو انگریز کی فوج تمہیں پار کرتی ہے بندے مار کر ادھر آ جاتے ہو ان کے ایک دو اٹھ کر پیچھے ہزار مسلمانوں کی عزت لوٹ لیتے ہیں ہزاروں جانے تباہ کر دیتے ہیں ہزاروں عملات اجاڑ دیتے ہیں اور پھر تم ادھر آ کر خوش ہوتے ہیں ہم یاد کر رہے ہیں لانتی کتنے پیسے لے رہے ہو تین تین چار چار لاکھ روپے تمہیں ایجنسی دیتی ہے اور مجاہد اتنے جتنے ہو کہ انگریز نے انگریز نے ایک ڈبا لگایا تو تم نے لشکر طیبہ سے جس کو میں لشکر تبلا کہتا اس سے آپ بن گئے جماعت اپنا تو نام نہیں بچا سکے لوگوں کی عزت بچاؤ گے اور سجال پر تمہارا جہاز وہی ہی والا ہے ہاں۔ ویلے لینے سے تو اچھا ہے نا ویلے تو نہیں بیٹھے نا ہاں، کچھ کرتے رہے ہاں، ویلے ہو تو تیرے نام گے بدرو کوئی بھی نہ ہو سمجھ آ رہے نماز پڑھیں باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے لیے